ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ بڑے مہربان ہیں بغیر مانگے عطا کرتے ہیں اور نعمتوں پہ نعمتیں دیتے ہیں اتنا بڑا مجمع لاکھوں کا اس میدان میں اللہ نے ہمیں اس میدان میں آنے کی توفیق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال کو کرنے کی توفیق دی یہ بہت بڑی بات اللہ کے ہاں تو ایک ایک عمل اس کی بڑی قدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا ان سے پوچھا ہے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اللہ نے ہمیں دین دیا ایمان دیا اسلام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کیونکہ شکر ادا کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اللہ کی تصویر اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ ما اجلسکم اللہ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے ہوں صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کو اسی طرح قسم کھا کر اللہ ما سنا اللہ اللہ کے رسول اسی بات نے ہمیں بٹھایا کہ نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں بلکہ بات بڑی اہم ہے کہ تم ساری بات بتا دو جب اسی کے لیے بیٹھے ہو تو سن لو ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر جو وہ کر رہے ہیں فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے اور تین دن سے اعمال میں لگا ہوا ہے اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے اللہ بڑے مہربان وجبت محبت المتحابین فیہ میرے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں اللہ کی اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی اور جو اللہ کا اس کائنات میں محبوب بن گیا اس کا کیا درجہ ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا اللہ ساری کائنات کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے وجبت محبت سین فیہ میرے لیے مل کر بیٹھنے والے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی وجبت محبت علی فیہ میرے لیے ملاقات کرنے والے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی یہ تو چھوٹی سی جماعت ہو اور بیٹھ جائے اس کے لیے فضائل ہے اور یہ تو لاکھوں کا مجمع اور دنیا کے کونوں کونوں سے آیا ہوا اور اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے بس محنت کا مقصد اس نقل و حرکت کا مقصد کہ اللہ کا مبارک دین زندہ ہو جائے دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اللہ کا نظام اور قدرت اور علم ایسا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے نظام سے چل رہی ہے اور کیسے احسن اور خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے یہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کو آیت کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے تو جیسے اللہ نے سارے کائنات کے لیے نظام بنایا ہے تو انسان جو سب سے قیمتی ہے جس کے لیے زمین اور آسمان بنائے گئے ساری مخلوقات کو دنیا کی اللہ نے مسخر کیا اس کی خدمت میں لگایا تو اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک نظام بنایا اف حسب تم انما خلق نا کم آبس و ان کم الینا لاترجون زمین تمہارے لیے پیدا کی آسمانوں کو تمہارے لیے روکا ہے اللہ کے امر سے ہوائیں چل رہی ہیں اور کتنے نظام چل رہے ہیں اور کیسے اللہ نے ان کو جکڑا ہوا ہے اپنے امر سے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے اور جس کے لیے بنایا ہے کیا ان کو بیکار پیدا کیا ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ان کے لیے اللہ نے طریقہ زندگی نہ بنایا ہرگز نہیں اللہ نے یعنی انسانوں کے لیے ایک پیارا مبارک طریقہ زندگی بنایا جس کا نام دین رکھا ہے آسمانوں کو تو حکم ہے رکے رہو سورج کو حکم ہے اپنے مدار پر چلتے رہو اور انسان کے لیے ہر سانس ہر حال ہر موقع پر اللہ نے اپنے احکام دیے انسان کی زندگی کی کتنے شعبے ہیں عقیدہ اور یقین کا شعبہ ہے اور اس کی عبادات کا شعبہ ہے معاملات ہیں اور اس کی معاشرت ہے اس کی وزارت اور بادشاہت ہے اور اس کی غمیاں اور خوشیاں ہیں دن رات ہیں ہر شعبے میں ہر حال میں یہ انسان <clears throat> اللہ کے مبارک حکم کے اندر جڑا ہو رکھا ہوا ہو اور نبی کی سنت پر عمل کر رہا علیم اکمل تو لکم دین اللہ نے کامل دین عطا فرمایا جو انسان کی زندگی کے سارے شعبوں کو گھیرے ہوئے تو اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا کیونکہ یہ زمین اور آسمان تو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے اور انسانوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا قیامت آئے گی زمین اس زمین کو ختم کر دیں گے سورج اور چاند کی بسات کو لپیٹ دیا جائے گا سمندر اڑ جائیں گے پہاڑوں کو جو ہے روئی کے گالوں کی طرح بکھیر دیا جائے گا ستارے مان پڑ جائیں گے آسمان ٹوٹ جائیں گے لیکن اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اب دنیا میں انسانوں کی ترتیب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنے سالوں ہزاروں سالوں پر محیط ہے اس کا علم اللہ کو ہے آدم علیہ السلام آئے ان کی نسلیں آئیں نسلوں سے چلتے ہوئے ہم تک بات پہنچی پھر قیامت تک ہماری نسلیں آئیں گی لیکن قیامت کا دن جو یقینی دن ہے اور وہ حساب کا دن ہے اللہ زمین کو پیدا فرمائیں گے اللہ انسانوں کے جسموں کے اعضاء کو جمع کریں گے ان کے جسم کو مکمل کریں گے آسمان سے بارش ہوگی زمینوں سے یہ انسان اگیں گے ان میں ان کی روحیں ڈالی جائیں گی فرشتے گھیر لیں گے اللہ کا دربار ہوگا جنت اپنی زیب و زینت کے ساتھ لائی جائے گی اور جہنم کو لایا جائے گا تقاد و تمیز ظمل و غیر غصے کی وجہ سے ایسے جیسے پھٹ جائے اس کی آگ پھیل جائے نافرمانوں کو وہ جکڑ لے ترازو کو قائم کیا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان اور یہ فرشتے اور قیامت کا یہ منظر اللہ کیسے قدرت والے ہیں وما امر الساعت اللہ قلم البسر او اقرب کہ یہ سارا نظام ہم بنا دیں گے اتنی دیر میں جیسے تم آنکھ جھپکتے ہو آنکھ بن کر کے کھولتے ہو اللہ سارے نظام کو قائم کر دیں گے اور پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جنت انسان جنت سے آیا ہے اس لیے دنیا میں یہ خوبصورت مقامات خوبصورت چیزیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں دنیا میں تو تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے ایک عزت کا دین دے کر تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تمہارے لیے جنت وہ ہے جو میں اپنی قدرت سے بناؤں گا اپنے ہاتھ سے بناؤں گا وہ آخرت میں ہے دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے ولا کمفیحہ ہا فہی انفس رکم ولا کمفیحہ ہا ماتم غفور رحیم دنیا میں تو خواہشات کی زندگی تمہیں آپس میں لڑائے گی اور تمہاری زندگیوں کو اجیرن کر دے گی تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے خون کے پیاسے ہوگے تو پریشان رہو گے تمہارے لیے جنت بنائی ہے جی ہاں اور جنت میں جب تم نے دنیا میں اللہ کے احکام کو پورا کیا اپنی خواہشات کو دبایا تو تمہاری خواہشات کو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت کی نعمتوں میں نعمتوں کے ذریعے پورا کریں گے ولکم فیحا فی حا ماتشتہ تم نے نفس جن دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکا وہ اما من خاف مقام ربی ون نفس عن الجنت ہی الما رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ساری زندگی کا ہر ایک عضو کا حساب دینا ہے اس لیے میں نے تو یہ زندگی امانت ہے اور یہ اعضا اللہ کی امانت ہے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنی جان کو اپنے جسم کو نفس کی خواہشات سے روک لیا بس موت اس کے درمیان حائل ہے جی ہاں فاما من خوامام من خاف مقام ربی و نہن نفس انل ہوا فن الجنت ہی الما جنت اس کا ٹھکانا اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جنت ایسی جس کو میں بناؤں اور اس میں ایسی نعمتیں جس کو اپنی قدرت سے بناؤں بس تھوڑا انتظار اس لیے اللہ نے یہ دین مبارک دین مرحمت فرمایا دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا اور جس میں انسان کی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام یہ اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا منصب سب سے بڑا درجہ اور عزت کا مقام ہے وما خلق الجن والانس اللہ ليعبدون ما ارید و من رزق ہوں ما ارید دو سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ان سے میں روزی کموانا نہیں چاہتا اور نہ یہ کہ اللہ کو کھانا دیں رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ رب ہیں پالنے والے ان لدین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جو جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے قرآن کی ابتدا الحمد رب العالمین نو سو مرتبہ اس لفظ کو قرآن میں لایا گیا ہے نو سو مرتبہ اور نماز میں ہر رکعت میں الحمد رب العالمین رکو میں سبحانہ ربی العظیم سجدے میں سبحانہ ربی العلی تحریات میں ربی جالنی مقیم سلاد کتنی دفعہ رب کو دہرایا گیا قرآن کا اخیر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ اللہ کے رب ہونے کا یقین یہ سب سے بڑی بات ہے اور قبر میں سب سے پہلا سوال مر رب بتاؤ تمہارا رب کون ہے ان لدین کال و رب اللہ سمستقام جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے ہر حال میں ہر موقع پر ہر مقام میں ہر سانس پر کہ ہمارا رب تو اللہ ہے پالنے والا وہ ہے ہم نے تو اس کے حکم کو ماننا ہے تو وہ آدمی کہے گا ربی اللہ میرے رب تو اللہ ہے وہ مادین زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا دینی الاسلام میرے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام جس کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک میں تو اللہ کے احکام پر چلتا رہا نبی تمہارا نبی کون ہے یہ امت وہ ہے یہ خبروں کے نبی یونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت تمہارا نصیبہ کتنا اونچا ہے کہ کسی قوم اور امت کو اللہ نے نبی سے خالی نہیں رکھا نبیوں کو بھیجا نبی اللہ کا پیغام لے کر خود آئے دن رات محنت کی سب کچھ اپنا لگایا اور سب سے بڑی عزت چیزوں اور مخلوق کے سامنے جھکنے سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکایا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ تمہارا خالق ہے مالک ہے تمہاری ہر چیز ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اللہ کی طرف انہوں نے بلایا اللہ کی عبادت کی طرف سارے نبیوں نے بلایا اور بلانے میں لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے استغنا لا اسلکم علیہ اجرا میں ساری قوتیں صلاحیتیں تمہارے لیے لگا رہا ہوں لیکن تم سے اس کا ذرہ برابر اجر نہیں چاہتا ان اجریا اللہ اللہ اس کا اجر تو اللہ پر ہے اللہ دیں گے تو کوئی امت ایسی نہیں جس کے لیے کوئی نبی نہ ہو فرمایا امتوں کے لیے ان کے انبیاء لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری نسبت میری طرف ہے یہ کون ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے انا من النبیین انا ان من النبیین نبیوں میں تمہارا نصیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین حبیب اللہ اللہ کے حبیب سید الکونین ان کو ہمارا نبی کہ امت کے آنے سے پہلے ان کی اس عزت کو پہلی کتابوں میں ذکر کیا گیا دانیال علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسا علیہ السلام داود علیہ السلام اے عیسیٰ تیرے بعد میں ایسی امت بھیجوں گا جو میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کریں گے اور میری طرف سے حالات آنے پر صبر کریں گے شکر اور صبر یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں کیونکہ انسان یا خوشی میں ہوگا تو اس وقت شکر کا مقام ہے یا انسان حالات میں ہوگا تو صبر شکر پہ اللہ نعمتیں بڑھائیں گے اور صبر پر ان اللہ صابرین اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس انسان کے کام بنائیں گے ہاں انسان اللہ کام بنائیں گے تو صبر اور شکر ہر انسان پر یہ دو حالت آتے ہیں کہ اے موسا ایسا ایک امت میں تمہارے بات بھیجوں گا کہ جو نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنے والے ہوں گے اور پریشانیوں کے آنے پر صبر کرنے والے ہوں گے ولا علم لهم ولا حلم ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا اور ان کے پاس اپنی ذاتی صفات کے اعتبار سے علم بھی نہیں ہوگا تو بڑی حیرانگی والی بات ہے اے اللہ علم بھی نہیں اور حلم کی صفت بھی نہیں پھر یہ دو اتنی بڑی نعمتیں کیسے لا علم لهم ولا حلم اللہ نے فرمایا من علم و من حلمی میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا نبیوں کی محنت کرنے والے اللہ ان کی تربیت فرمائیں گے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ربی فاحسن تعلیمی و ادبانی ربی فاحسن تہذیبی اللہ نے مجھے علم سکھلایا بہت خوبصورت علم سکھلایا اللہ نے زندگی کے سلیقے اور آداب دیے سب سے بہترین آداب دیے اسی لیے فرمایا ان نقل اعلیٰ خل عظیم آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں اللہ گواہی دے رہے ہیں فرمایا قیامت میں تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ تو نبیوں کے سردار آپ کا اتنا اونچا مقاب قیامت کے دن آپ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑنے والا ہو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو دانا حضرکم من النبیین میں نبیوں میں تمہارا نصیبہ ہوں پہلی کتابوں میں تمہاری نسبت میری طرف اور دنیا میں تمہاری نسبت میری طرف یہ کس کی امت ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ کون سی ہے کن تم خیر امتن ساری امتوں میں بہترین اللہ کے ہاں پسندیدہ امت کیوں ہے اخرجت للناس یہ سارے انسانوں کے لیے کی رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں تمرون بالمعروف یہ اللہ کے احکام جن سے خیریں برکتیں امن آئے اس کا یہ حکم کرنے والے روئے زمین کو میں نورانیت پھیلانے والے ہیں پاکی پھیلانے والے ہیں وہ تنہا نہ من کر اللہ کے نافرمانی جس سے روح بدبودار ہوتی ہے سیاہ ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اور اس کی اس کی وبائیں زمین پر پھیلتی ہیں ان سے پاک کرنے والے ایک بے نمازی کی نحوست کا اثر آس پاس کے کتنے گھروں تک پہنچتا ہے انسان کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتے کتنے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے معاشرے میں کیا خرابی آتی ہے ریتا امر معمعروف و تنہا المنکر یہ ایسی امت ہے یہ بہترین امت ہے فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں اور میرا وہ انتم حضی من العم اور امتوں میں سے اللہ نے مجھے وہ امت دی جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کی ذمہ داری نبیوں والی ذمہ داری ہے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی دروازہ بند کر دیا گیا اب یہ نبیوں والا انسانوں کی رہبری رہنمائی اللہ کے دین کی طرف بلانا اور ان کی ہمدردی اور خیرخواہی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو دی گئی تم بہترین امت ہو تم سارے انسانوں کی نفارسانی کے لیے نکالے گئے ہو جی ہاں رسانی کے لیے اور رسانی کا وہ طریقہ اور جہاں ترتیب وہ بھی اللہ نے بتا دی کہ امر بالمعروف کرنے والے ہو نہیں المنکر کرنے والا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہر طائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایسے کہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے کان رحا کن بسامن چہرے پر مسکراہٹ لا کر ہنستے ہوئے داخل ہوتے گھر والوں میں گھل مل جاتے سید المرسلین ہوتے ہوئے جیسے گھر کے ایک فرد ہیں اور ایک فرد ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے لیکن اذان ہوتی تو ایسے جیسے کسی کو جانتے نہیں اب اس دفعہ تو آئے سپاٹ چہرہ کس سے کوئی بات نہیں کی اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے آپ اہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی فلسخت استمع ما يقول کہ کوئی اہم بات ہے تو میں نے حجرے کی دیوار سے کان لگا لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الناس سارے انسانوں کو خطاب کیا یہ کتاب ہمیں ملی ہے الناس یا دنیا بھر کے انسانوں ان اللہ سبحانہ تعالی یقول اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ یہ فرما رہے ہیں مرو بالمعروف ون ہن علمکر نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو قبل تدعو فلا اجیب لکم کیونکہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر دعوت والا کام یہ اتنا ضروری ہے اگر یہ چھوٹ گیا تو انسانیت اتنی گر جائے گی اور اللہ کو اتنا ناراض کر لے گی اتنی نافرمانی سے زمین بھر جائے گی کہ اللہ ایسے ناراض ہوں گے کہ تم دعا مانگو گے اور اللہ دعا قبول نہیں کریں گے وہ اللہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے اور جو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں صحابہ کرام اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے اور ان کے سوال کا جواب آسمانوں سے آتا تھا یس الون کا مادہ یسون کا اللہ یس الون کا الخمر والمیسر کتنے مقامات ہیں صحابہ کرام نے سوال کیا اور وہ ایسی مبارک ہستی ہیں کہ آسمانوں سے علیہ السلام اللہ کے کلام میں ان کا جواب لے آتے ہیں لیکن ایک سوال ایسا وہ ادا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا تھا آپ بتا دیجئے کہ یہ ایسے ایسا مسئلہ ہے ہاں، یسلون کا مادہ یون قل قریل ہو آپ ان سے کہیے کہ اپنی ضرورت کے سامان اپنے پاس رکھ لیں باقی جو زائد ہے سارا خرچ کر دیں اللہ کے بندوں کو دے دیں جو زمین والوں پر رحم کرے گا اللہ رحم اس پر رحم کریں گے لیکن جب پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ بہت دور ہیں ہم زور زور سے پکاریں یا اللہ ہمارے قریب ہیں کہ ہم سرگوشی کریں تو اس پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہہ دیجئے بلکہ فرماوا صحیح عبادی عنی فنی قریب اجیب دعوت جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ فرمائے میں خود بتاتا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن یہ دین کی محنت یہ چھوٹ جائے گی تو انسانیت اتنی گرے گی اللہ فرمائے تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا وہ تسلونی نہیں فلاں تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا میں تمہیں کوئی عطا نہیں کروں گا بتستنسرونی اور اس سے اگلی بات کہ دشمن جب اپنی طاقتوں کو لے کر تم پر چڑھ دوڑے تم چیخو گے اور میری مدد مانگو گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تم نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی میری انسانیت مجھ سے دور ہو گئی تم نے اس کی فکر نہیں کی آج میں تمہاری مدد نہیں کروں گا بس یہ کلمات ارشاد فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی اور یہ محنت اس امت کو پہلے دن سے دن سے ملی ہے جیسے ہمارے دین میں لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کا کی وحدانیت اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پر ایمان ضروری ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ایمان اور یقین ضروری ہے اسی طرح آپ کی ختم نوت آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے اور ختم ابو نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کا کام اس امت کے ذمے ہے کُلحاظ ادراہ بصیر انا و منحان اللہ پیارے نے بھی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ راستہ انسان چلتا ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ کیا ہے اللہ اعلیٰ بصیرت مسلسل اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا حضور کی اتباع کر لی ان کے راستے پر آ گیا اس کا کام بھی جو ہے اللہ کی طرف بلانا ہے اس لیے ہمارے دین میں ختم نبوت کی وجہ سے یہ شامل ہے کہ ہم دین پر چلیں اور دین کی دعوت دیں یہ سمت کی ذمہ داری ہے ہاں یہ سمت کی ذمہ داری بل الخیر ایک مجموعہ <clears throat> جب دین زندہ ہے تو ایک مجموعہ ضروری ہے کہ وہ خیر کی طرف بلاتا رہے صدیوں بعد اللہ نے یہ مبارک محنت ہمیں عطا فرمائی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جی ہاں کہ محنت علماء مشائق یہ حضرات دعوت والا کام کرتے رہے جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے لیکن پوری کی پوری امت کی ذمہ داری ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو میں اللہ کے دین پر چلوں حضور کی سنتوں پر چلوں اور اللہ کے دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک اس دین کو پہنچاؤں ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ اجتماعی طور پر امت سے مفقود ہو گیا تھا اللہ نے پھر یہ عطا فرمایا کہ ہم کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے تو بھائی یہ محنت اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے اللہ نے چنا اسی کے لیے اعزاز وجاہد و اللہ حق جہادی اپنی جان اور مال لگاؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جی ہاں اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کے لیے یہ امت اس بات کے لیے چنی گئی ہے اسی کی وجہ سے اس کے فضائل ہیں بھائی یہ محنت اللہ نے عطا فرمائی اس محنت میں دو بنیادی چیزیں ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے کہ اس دین نے اس امت مسلمہ کو جوڑ دیا المسلمون فی توادہم و تراحمہم کا مثل الجسد کہ مسلمان آپس کی ہمدردی خیر خواہی میں ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک جسم مختلف آدھا ہیں مختلف کام ہیں لیکن ہر عضو اپنی ذات کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے پورے جسم کی رہنمائی رہبری کے لیے زندگی بھر استعمال آنکھیں پورے جسم کے لیے دیکھ رہی زبان پورے جسم کے لیے بول رہی کان پورے جسم کے لیے سن رہے اس لیے امت کی جان و مال اور صلاحیت انسانیت کے لیے زیادہ لگے اور اپنے لیے بقدر ضرورت اپنے لیے بقدر ضرورت پھر اللہ اپنے دینے دہش کے دہانوں کو ان کے لیے کھول دیں گے ان تنسر اللہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے وہی انسرکم اللہ فلاں غالب الکم جب اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی چیز کائنات کی تم پر غالب نہیں آ سکتی ان کنتم مؤمنین اللہ نے بلندی رکھی ہی تمہارے لیے سب سے اوپر ہو گئے اگر تم ایمان والے ہو تو ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے کیونکہ یہ دین اللہ کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک زندگی پوری انسانیت کے لیے ہے تو اس امت کی سوچ اور اس کی تدبیریں اور اس کی نقل حرکت پوری عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو سامنے کر جیسے اللہ کے رسول یا الناس اے دنیا بھر کے انسانوں تو ہم آپ کی نیابت میں یہ امت آپ کی نیابت میں اس پیغام کو لے کر چلیں پوری دنیا کی انسانیت کی نیت کریں اس لیے ہمارے نکلنے میں جو ہے پوری انسان دنیا کی نیت ہو پوری دنیا کی نیت ہو ہماری نقل و حرکت میں ساری انسانیت کی جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور احساس کر کے اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں اپنی تربیت کے لیے کہ اللہ ہماری تربیت فرما دے اور ہمارے اندر وہ صفات آ جائیں جس کی وجہ سے اللہ اس محنت کے لیے قبول کر لے کام تو خوشو شروع ہوگا جب ہم صفات والے بن کر میدانوں میں اتریں گے ابھی تو ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے اے ابو ذر عمل کو خالص کر الناقد بصیر اللہ نے پرکھنا ہے وہ بڑی بصیرت والے ہیں وہاں بھول چوک نہیں ہو سکتی انہوں نے چننا ہے اس لیے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کام تو اس وقت شروع ہوگا جب اللہ کی ذات پر کامل ایمان والے اللہ کے عشق کے دل اللہ کے عشق اور محبت میں بھرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے حضور کی محبت سے دل لبریز آخرت کا استحزار دنیا سے بے رغبتی تقوی والی زندگی اور سنتوں سے معمور ان کی زندگی صبر اور زہد اور مرمی والے ہمدردی خیر خواہی والا جب ایک مجموعہ ہوگا تو پھر اللہ ان سے کام لیں گے تو ہم سب اپنی تربیت کے لیے نکلے تو نقل و حرکت ہے پوری انسانیت کی نیت کر کے نقل و حرکت کرنا ہمارے مشوروں میں ہمارے ہر عمل میں نیت پورے انسانیت کی ہو تو جیسی نیت ہوگی ہمارے اعمال کا اثر اللہ پورے عالم پر ڈالیں گے اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے جی ہاں صفات دینے والی ذات اللہ کی ہے ہمارے ذمے تو عزم ہے اور دوسرا اجتماعیت ہے کہ دل جڑے ہوئے دل جڑے ہوئے اس امت کا افتراق اللہ کو پسند نہیں ولا تنازع فتح وطح بر حکم آپس میں جھگڑو مت جی ہاں تو تم بزدل ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی جیسے مسلمان کا مسئلہ تو اجتماعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد میں آپ اور اس کے بعد صحابہ موجود اور یہ وہ مجمع ہیں کہ ان کے چند افراد پر اللہ نے بدر میں ایسی فتح عطا فرمائی اسی جذبے کو لے کر صحابہ کرام عہد میں اترے لیکن چند صحابہ سے اجتباع اشتہاری غلطی ہوئی اور وہ پہاڑ پہاڑ سے نیچے اتر آئے اللہ نے دکھایا کہ اتری ہوئی جہاں فتح وہ شکست سے بدل گئی اور ستر صحابہ شہید ہوئے غزوہ ہنین کے موقع پر وہ حنین عجبت کم کسرت کم فلنت شعیع صحابہ کرام کا لشکر ہزاروں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کے لیے لیکن بعض صحابہ کے دل میں یہ آ گیا کہ واہ جب ہم تو کم تعداد ہوتے تھے اس وقت دشمن پر غالب آ جاتے تھے آج ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں تو یہ اتنی زیادہ تعداد کے ہوتے ہوئے کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہاری نظر تمہاری کثرت پر گئی جی ہاں اور اس کثرت سے تم جو ہے عجم میں پڑ گئے تو تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا ایسی تیروں کی بارش آئی کہ اللہ کے رسول کو صحابہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پکار رہے ہیں اے معاشر انصار اے معاشر انصار انصار کو بلا رہے ہیں مسلمانوں کو بلا رہے ہیں اور پھر کچھ جمع ہوئے اللہ نے فتح عطا فرما دی فتح عطا فرما دی تو یہ مبارک دین اللہ نے دیا جو پوری زندگی کے شعبہ حیات کو گھیرے ہوئے اس دین کی زندہ کرنے کو اللہ نے اس محنت کے ساتھ جوڑا ہے تو اس لیے بھائی اجتماعیت ہو دل جڑے ہوئے ہو دل جڑنے کے اصول کہ صبر کی صفت ہم میں آئے صبر کتنی بڑی صفت ہے جیسے پیچھے عرض کیا ان اللہ صابری وبشر صابرین اصابتهم کالو قالوا و انہ و الیہ راجعون بشارت دے دیجیے کہ جب بھی کوئی ناگواری آتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کی طرف سے پیش آئی ہم اللہ کی اللہ ہی کے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے فائدے کے لیے تو کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں اس پر صبر کریں گے اللہ اجر دیں گے الا علیہم صلاوات ربہم و رحمہ و الا المحتدون یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے اس بات کا یقین کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں فرمایا یہ تین صفات قرآن پاک میں اللہ نے صبر والوں کے لیے جمع کی کسی اور کے لیے نہیں تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے اجتماعیت اور جو ہے نقل و حرکت اس لیے کہ جماعت کی صورت میں بن کر چلے صحابہ کرام کا تو لشکر ہزاروں کا لشکر ہوتا تھا اور ان کا جذبہ ایک اس لیے جماعت کی صورت میں نکلنا جماعت کی صورت میں نکلنا ایک ذمہ دار ہو اور باقی ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ جڑ کر چلے جہاں ہماری نیت تو پوری دنیا کی ہو تشکیل جہاں بھی ہو جائے پوری دنیا کی ذمہ داری کی نیت کر کے چلیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیں جی ہاں نفس کی خواہش کو پیچھے چھوڑ دیں اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ساتھ ہیں سل منشیتا جس سے چاہے آپ جوڑ دیں اور جس سے چاہے آپ کاٹ دیں سالم منجیتا جس سے چاہیں سلاح کرا دیں اور جس سے چاہیں آپ ہمیں بھیڑا دیں اور اگر آپ حکم دیں گے تو برقیمات تک ہم اپنی سواریوں کو تھکا دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پر اللہ کی مدد ہوتی ہے تو بھائی جہاں ہماری تشکیل ہو جائے تو بھائی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اور پوری ہر مسکلمہ گو کو اللہ نے اس ہے اس نعمت سے نوازا ہے تو جو ابھی کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے یہاں آئے اعمال میں شریک ہوئے تو وہ بھی یہ نیت کر کے جائیں آئندہ کی زندگی ہم حضور والی محنت والا بن کر گزاریں گے کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں حضور کی امت میں ہونے کا اعزاز حضور والی فکر اور محنت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور یہ محنت نکل دو طرح کی ہے نکل کر محنت کرنا اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے محنت کرنا صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنایا تھا گھروں کا ماحول بھی مسجد کا ماحول بھی کہ ان کے ماحول میں اگر کوئی سلیم الطبا کافر آ جاتا تو چند لمحات اور چند دنوں سے زیادہ اس کا وقت نہیں گزرتا تھا کہ اسلام کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی تھی اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے تھے مسجد میں بھی اعمال جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں راتوں کا قیام ہے قرآن کی تلاوت ہے امت کے لیے انسانیت کے لیے رونا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور دن میں دعوت ہے تعلیم ہے مہمان نوازی ہے اخلاق ہیں حتیٰ کہ قیدی کو بھی مسجد میں باندھا جاتا یہی اعمال گھروں میں تھے تو واپس جانے والے اب اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ اپنی مسجدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کے اعمال سے آباد کریں گے بھائی کریں گے نا آباد انشاءاللہ ہماری نسلوں کو ایک راہ ملے گی ایک محنت ملے گی ایک ماحول ملے گا جی ہاں دنیا کے رہنے والوں کو ایک ماحول ملے گا اور وہی اعمال ہمارے گھروں میں ہوں صحابہ کے صحابہ تو فرماتے ہیں اسواقنا کا مساجدنا بازار جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی وہاں وہی فکر وہی اعمال اور وہی محنت تھی جو ہماری مساجد ہمارے بازاروں میں اور مسجدوں میں فرق نہیں تھا تو بھائی گھر تو یہ مسلمانوں کے گھر ہیں تو ان کے گھروں میں بھی یہی اعمال اسی لیے جو قافلے آتے تھے مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا مرد مردوں کو دین سکھاتے تھے اور دین کی محنت اور عورتیں عورتوں کو اور آمنے سامنے سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا ہے یہ علم اس کو منتقل کرنا یہ محنت اور فکر اس کو سینوں میں منتقل کرنا یہ آمنے سامنے محنت سے ہوتا تھا چند دنوں میں صحابہ کرام جو آتے تھے نئے وہ دین سیکھ کر چلے جاتے تھے ایک جماعت آئی حضور نے صحابہ کے حوالے کیا انہوں نے دین سکھایا کچھ دنوں کے بعد حضور نے بلایا ان سے سوالات کیے ماشاء اللہ بہت اچھا سکھایا پھر دوسروں کے حوالے کیا ہفتہ یا دس دن کے ہاں رہے پھر انہیں سکھایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تک ان کو لایا گیا سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے فقہا ادبا دین کی سمجھ ان کو حاصل ہو گئی یہ دین کی عمر کو سمجھنے والے بن گئے یہ بہترین سلیقے والے ہو گئے یہ تو انبیاء کے اخلاق والے ہو گئے تو بھائی ایسی محنت اللہ آج ہمارے گھروں کو بھی ہماری نسلوں اور امت مسلمہ کے لیے ایسا بنا دے ہماری مسجدوں کو بھی آباد کر دے تو واپس جانے والے یہ بھی بہت بڑی دولت لے کر جا رہے ہیں بس یہ کہ یہ نیت کر کے جائیں ہم حضور کی محنت والے ہیں آئندہ کی زندگی کا ہمارا وقت اس محنت کے تحت گزرے گا اور وہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں کتنے بڑے نصیبے والے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا رات کا وقت تھا صحابہ کرام نے عرض اے اللہ کے رسول کیا یہ رات ہم اپنے گھروں میں گزار لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے صحابہ سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں چلے گئے عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو تیار کیا جمعے کا دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی روانہ کیا اور ہدایت دی کہ یہ زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا اور فجر کے بعد جماعت جا رہی ہے عبداللہ بن روا کے دل میں یہ آ گیا جمعے کا دن ہے سفر بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر یا خچروں پر ہے میرے پاس تیز سواری ہے کیوں نہ میں مسجد نبوی میں ٹھہر جاؤں اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں کیونکہ شہادت کی خوشخبری ملی ہے دل میں کوئی ذرا برابر فکر نہیں فخر ہے اور خوشی ہے کہ شہید ہو جاؤں گا لیکن حضور کے پیچھے جمعہ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی اور دیکھا اے ابن رواحا تم پیچھے کیوں رہ گئے تو عرض کیا عدلی اجم میں آماں کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ جمعہ میرے یہاں مدینے میں یہ آخری جمعہ ہے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں اب اس میں حضور کی عقیدت اور محبت آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور مسجد نبوی کی عقیدت کتنی زیادہ ہے اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے ساتھی کتنا آگے چلے گئے اللہ کے رسول آدھا دن تو ہے اور سواری تیار ہے سواری کو ذرا تیز دوڑاؤں گا شام تک پہنچ جاؤں گا انہوں نے تو آدھے دن کی مسافت کو طے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ما جميعا ما ادرک غد بتاؤں اے عبداللہ بن روا مسجد نبوی میں ٹھہرے میری ریاض میں مجھے دیکھا میرے پیچھے نماز پڑھی خطبہ اور میری دعا میں شریک ہوئے ان اعمال کا ثواب تمہیں مل گیا اس پر اللہ کا رسول مزید کہہ رہا ہے روئے زمین کے خزانے کے مالک ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور دین کی دعوت اور غزبے کے لیے گئے ہیں تم ان کے آدھے دن کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے اس لیے بھائی جلدی نکلنا ہے جو ذمہ دار ساتھی ہوں ان کی طاعت ہماری تربیت ہے تم حضور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تنگی میں فراخی میں خوشی میں اور پریشانی میں ہر حال میں السم و تا کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو سنیں گے اور طاعت کریں گے یہ ایک تربیت ہے فرمایا جس نے میری امیر کی اطاعت کرنا سیکھ لی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہو گئی اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا وہ میں اللَّهَ اللہ رسول فَازَ فقط عَظِيمًا عظیمہ جی ہاں تو امیر کی ذمہ دار کی ساتھی کی بات کو مان کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہم نے پوری دنیا کی نیت کی ہے تشکیل جہاں بھی ہو جائے جب نیت ہماری پوری دنیا کی ہے سہاراؤں میں تشکیل ہو جنگلوں میں تشکیل ہو شہروں میں تشکیل ہو ہم پورے عالم کو دیکھ کر محنت کر رہے ہیں سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے اللہ ہماری نیت اور اعمال کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے اور قیامت میں اجر بھی ہمارے اعمال کا اسی طرح ملے گا ایک اپنی ذاتی حیثیت سے ایک عمل کو کرنا ہے ایک پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والے کا ثواب بیت اللہ کے اندر شب قدر اور رمضان کی اور حضرت کے سامنے عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے تو اس لیے بھائی ساتھیوں کا آپس میں جڑنا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا جہاں کی تشکیل ہو وہاں کے حالات معلوم کر لیں کیونکہ ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے ہم تو اپنی تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے اور ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے سیکھنے والے اپنے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں تو جن میں محنت ہو رہی ہے وہ بھی اثر لے رہے ہیں اور وہ ان کو بھی ہدایت مل رہی ہے ایسا اللہ نے عمل عطا فرمایا کہ کام کرنے والے سیکھ رہے ہیں ان کی بھی اصلاح اور تربیت اور جن, جہاں جن کے پاس جا رہے ہیں جن میں محنت کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح اور تربیت اس لیے بھائی ہم نے جو ہے امیر کی تعداد کرنی ہے امیر کی مان کر چلنا ہے مساجد کو لازم پکڑنا ہے تو جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہاں کے کیا حالات ہیں ہم دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے دین اور دین, دین دینی سطح دین کی محنت کی سطح کیا ہے پھر ابھی سے ان کے لیے دعائیں کرنا اور فکر کرنا یہ عقل اور سمجھ اور فکر انسان کی وہ نعمت ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کرے گا اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے اللہ راہیں سجھائیں گے ہدایت دینے والے اللہ ہیں اور بھائی اگر ہمارے ساتھ کوئی عام سے دیہات کے لوگ ہیں یا بیرون ملک کے ساتھی ہیں تو پرچے پر پورا پتہ لکھ کر ان کو دے دیں کہ سفر میں کہیں اترتے ہیں کچھ آگے پیچھے ہو جائیں تو ان کے پاس پتہ ہو کہ بھی فلاں جگہ جانا ہے اور بھائی انتظام کے اعتبار سے جو ہے سفر کا خرچہ کیونکہ ہم جو لوگوں کے پاس ہے اس سے استغنا ان کی طرف ہماری نظر نہ ہو ہمارا جان لگے ہماری ہماری جان لگے ہمارا مال و جاہد کم مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ صحابہ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا وہ تو بےچارے فقر و فاقے والے تھے لیکن جو کچھ تھا وہ لگایا اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کتنا دیا اور آخرت میں بھی کیا اللہ نے وعدے کیے مقصود نہیں کہ زیادہ ہو وہ لگاؤ جتنا ہو وہ لگا دو اس لیے جاتے ہوئے بھائی ایک وقت کا تیار کھانا لے جائیں کہیں ہم بے وقت پہنچیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو ساتھی پریشان نہ ہو اور ترتیب کے لیے خرچہ بھی جمع کر لیا جائے راستے کا زیادہ کرایہ ایک طرف کا اور ایک وقت کے کھانے کا یہ جمع کر لیا جائے اور یہ پیسے جو ہیں ایک ساتھی کے پاس نہ رکھ سکتے ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور کوئی بات ہو جائے دو یا تین ساتھ تین ساتھی کم از کم ہو ان کو تقسیم کر دے خدا نخواستہ ایک ساتھی رہ گیا تو جماعت کا کوئی نقصان نہ ہو اور بھائی جاتے ہوئے اپنا یعنی ساز و سامان ہلکا سے ہلکا ساز و سامان زیادہ چیزیں نہ لے جائیں تکلفات کی چیزیں نہ لے جائیں اس لیے سامان ہلکا ہو خدمت کا سامان بھی ہو بھائی آج کل احتیاط کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ سلینڈر جو ہیں سلینڈر ہیں گیس کے تو سفر کے دوران ان کی گیس کو نکال دیا جائے ان کی ان کو خالی کر لیا جائے اور بھائی جلدی جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے راستے میں دو دو ساتھی ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سفروں کے دوران اکٹھا رہنے کی ترغیب دیتے تھے اور پھر دو دو تین تین کی جوڑی بھی بنا دیتے تھے ایک نیا ساتھی ہو ایک پرانا ساتھی ہو دونوں ساتھی یہاں سے دعائیں پڑھ کے جب آدمی اپنے مقام سے کہیں نکلے تو بسم اللہ تو تو اللہ ولا حول ولا قوت اللہ بلّہ گھر سے نکلے تو یہ دعا گھر سے نکلتے ہوئے اپنے مقام سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو جس میں ناگواریوں سے حفاظت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں خیر خواہی اور کوئی دعائیہ کلمات کوئی ایسی خیر چھوڑی نہیں جس کی دعا حضور نے بتلائی نہ ہو چوبیس گھنٹے انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یہ دعائیں اس کے لیے ہتھیار اور حفاظت کا ذریعہ ہیں اور قلعہ ہیں انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا اپنے گھر سے نکلا ہے بسم اللہ توکل تو اللہ ولا ولا حول قوت الا باللہ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آواز لگتی ہے اے نیک وقت انسان جس نے یہ کلمات کہے ہیں تیری رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی گئی جب رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو تو پھر کیا پریشانی آ سکتی ہے وہ کفیتا تو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کفایت کی کر دی گئی اور اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں تمہارا کارساز ہونے کے اعتبار سے وہ کفیتا اللہ کی طرف سے یہاں کفایت کر دے گی وہ وقیتا ہر ناگواری سے اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا اور سب سے بڑا دشمن باہر کا یہ شیطان ہے آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی شروع کی ہے اور قیامت تک یہ دشمنی سے بعد نہیں آئے گا اور یہ اتنا بڑا ڈاکو کہ تمہارے ایمان اور اعمال اور اخلاق کا ڈاکو ہے جہنم میں تمہیں اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرے گا تو تنہا آن پہ شیطان شیطان تم سے دور ہو گیا اور فرمایا کہ انسان جب سفر میں جائیں اپنے گھر سے نکلیں تو گھر والوں کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ چھوڑ سکتا ہے اپنے بدل میں وہ دو رکعت نماز نفل ہیں سفر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیں اور بھائی یہاں اس میدان سے نکل کر ہم جو ہیں اللہ کے راستے میں چلیں اجتماع ہے لاکھوں ہزاروں جماعتیں ہیں سواری نہیں ملیں گی تو اس کا فکر نہیں کرنا ہم نے پیدل چلنا شروع کر دینا یہ ایک ایک قدم اس کا عالم پر اثر پڑے گا اور ایک ایک قدم پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں اسامہ چھوٹی عمر کے ہیں امیر ہیں لشکر کے حضرت ابو بکر یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور حضرت ابو بکر پیدل جا رہے ہیں سواری موجود ہے حضرت اسامہ سواری پر ہیں اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی سواری کو ہانک رہے ہیں لے جا چل لے کر چل رہے ہیں اور مدینے سے باہر حضرت اسامہ نے دیکھا اے امیر المومن ابو بکر یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجئے کہ میں بھی آپ کی طرح پیدل چلوں میں اوپر اور آپ نیچے اے اسامہ چلنے دے ابو بکر کو پیدل زمین پر اللہ کے راستے کا غبار پڑھنے دے کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اس کے ہر قدم پر سات سو نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں سات سو گناہ معاف ہوتے ہیں اور سات سو درجات بلند ہوتے ہیں تو بھائی یہ پیدل چلنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں اس لیے پیدل چلنے سے گھبرائیں نہیں اگر سواری نہیں ملتی پیدل چل پڑے اس رخ پر اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے اور عام حالات میں بھی یہ نہیں کہ سواری کو دروازے پر لاؤ یہاں بیٹھو بلکہ جہاں بس اسٹاپ تک کچھ کچھ وقت ہم جماعت دو دو کی صورت میں اپنے بسترے لے کر ذکر کرتے ہوئے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے بس اسٹاپ تک جائے اور جہاں جانا ہے وہاں بھی کچھ پہلے اتر جائے یہ پیدل چلنا اس محنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر پیدل کیا صحابہ کے سفر پیدل اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ حضور کو براق کی سواری دے دیتے کوئی پریشانی نہیں نہ آتی اس لیے بھائی یہاں سے جہاں چلیں اور بس اسٹاپ یا ریل گاڑی تک پہنچے دو ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں وہ خدمت کی فکر کریں باقی سارے ساتھی آپس میں اعمال میں سیکھنے سکھانے میں لگے رہے راستے پر چلتے ہوئے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے بس اسٹاپ میں جہاں گئے ہیں بس کے آنے میں دیر ہے تو بیٹھ جائیں اور اب ساتھی انفرادی طور پر جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دو دو ساتھی جا کر ان کو دعوت دیں ہم اللہ کا پیغام یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اللہ کا پیغام جو نبی پہنچاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا جس میں سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی زندگی کا بننا ہے کامیابی کا ملنا ہے یہ پیغام پہنچانا ہے تو مجمع کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک آدمی بیان شروع کرے یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے دو دو ساتھی چل کر وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو دعوت دیں دعوت کیا دینی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہماری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی اور دین زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اب یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمے وہ محنت جو نبیوں سے لی جاتی تھی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے وہ محنت نبیوں والی جس میں سارے انسانوں کی زندگی کا بننا ہر کلمہ گو کے لیے ذمے کی ہے اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جائے یہی دعوت کے یہ سادہ کلمات ہیں جو آج کروڑوں انسان گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے اور زندگیاں بدل رہی ہیں یہ معمولی کلمات نہیں ہیں تو بھائی ان کو رجسٹریشن پہ بھی بس آ جائے ریل گاڑی اگر ریل گاڑی کا سفر ہے تو ٹکٹ ہر ساتھیوں کو الگ الگ دے دیا جائے اور اگر بس کا سفر ہے تو اکٹھے ہی بیٹھے ہیں اور بھائی آج سوال یہ دین اور دین کی محنت یہ ایسے آداب اور سلیقے ہیں کہ ہر کام کو سلیقے سے کرنا سوار بھی جو ہے سنت طریقے پر ہونا گاڑی رکی ہے اترنے والوں کو اترنے دیں اور پھر جو ہے ہم جو جس درجے کا ہمارا ٹکٹ ہے وہاں سوار ہو جائے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا دائیں پاؤں سے سوار ہونا سفر کی دعائیں ہیں اللہ محب نہ لینا سفر نہ بودا سواری کی دعائیں ہیں سواری چڑھنے لگے تو سبحان لدی سخر الناکل مکرینین و انا علا اور بینکلی بون نمازوں کا اہتمام کرنا ہے بس والے ہیں تو ان سے بات کر لی جائے بھائی نماز کے وقت میں آپ نے بس کو روکنا ہوگا لیکن بس والے روکیں تو ہم حج ایسا کہ بالکل جتنا وقت ضرورت ہے اتنا وقت لیں یہ وقت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے کیونکہ وقت ختم ہونے پر انسان کسی چیز کو نہیں مانگے گا اے اللہ وقت میں چند گھڑی چند سانس اور دے دے اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں دے سکتا اور موت قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی کے بعد جو نافرمان ہوں گے ان کی کوئی تمنا نہیں ہوگی اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں اب تمہیں وہ مہلت مل نہیں سکتی نیا متانی مقبول الناس بہت زیادہ ہم جو نقصان میں جا رہے ہیں یہ وقت کو ضائع کرنے میں اس لیے بھائی وقت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے وقت ہمارا ضائع نہ ہو اس وقت کو جو ہم نے اعمال میں گزارنا ہے اس لیے جہاں جو سفر میں ہوں تو یا وہ ہم نے اعمال کا اہتمام کرنا ہے نماز کا تو بس والوں سے اپنے بس روکی نماز کے لیے تو جلدی سے اتریں باوضو رہیں تو اچھا ہے یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول فقر و فاقہ تنگی ہے کوئی نصیحت آپ نے کہا باوضو رہا کرو انہوں نے بابزو رہنے کا اہتمام کر لیا کچھ ہی دنوں بعد آئے اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے کشادگی عطا فرما دی کہا جو باوضو سو جائے اور نیند میں چلا جائے اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھلے آنکھ کھلتے ہی ایمان والا ہے اللہ سے مانگے جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے آسمانوں میں جنتوں میں اپنے آگے سنی کون سا عمل ہے اے اللہ کے رسول جب بھی پیشاب پاخانہ کرتا ہوں وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں اس لیے بھائی بابزور بابزو ہوں گے جلدی سے کام اترے صفے بچھائیں اذان دی نماز پڑھ لی جی ہاں بلکہ جو بس بس میں ہیں ہمارے سفر عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے مجبوری ہو کہ بھائی جماعت سب بس میں کہیں جماعت والے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ورنہ عام لوگوں کے ساتھ سفر ہو تاکہ ان کو دعوت دینے کا موقع ملے یہ پیغام تو ہم نے پوری دنیا میں پہنچانا ہے گاڑی میں بھی سفر کے جہاں نماز کا اہتمام ریل گاڑیوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ سب مسافروں کا حق ہے اب جماعت والوں نے وضو کرنا ہے وضو میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کین بالٹی اس میں پانی ہو لے جا لے جائیں اور جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر لیں لیکن ریل گاڑی میں یہ احتیاط ہے کہ اتر کر نماز نہ پڑھیں جب تک کہ پندرہ بیس منٹ جہاں گاڑی کے کھڑے ہونے کا یقین نہ ہو یہاں کھانے والے یا ملتان میں گاڑی رکتی ہے پانی بھرا جاتا ہے پندرہ بیس منٹ تو وضو پہلے سے کیا ہوا اترے ہی اترتے ہی اذان دی اور نماز باجماعت پڑھ لی لیکن جہاں تھوڑی دیر کے لیے رکی ہو تو بھائی وہاں نیچے اتر کر نہیں وہ پھر گاڑی ہی میں جب دروازوں کے پاس کچھ کشادہ جگہ ہوتی ہے امام آگے دو دو تین تین ساتھی پیچھے نماز پڑھ لی جائے اور بس میں تھے تو جتنا وقت دیا اس سے پہلے ہم دوبارہ ان کو احساس ہو کہ یہ جماعت میں نکلنے والے ان کے ہاں اپنے وقت کی بڑی قدر ہے یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اس کو سنبھالنا ہے اور گاڑی کے ہمارے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے تربیت ہے تربیت والے اعمال دعوت دینا ہے دنیا کی بے شباتی کو حرافیر ہونے کو بیان کرنا ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے دین میں کامیابی ہے اس کو بیان کرنا ہے اور ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا آخرت کو کھول کھول کر بیان کرنا ہر وقت ہمارے سامنے آخرت رہے اس لیے ہماری دعوت جی ہاں مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب اور مادی شکلوں سے اللہ کے احکام کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف دنیا سے آخرت کی طرف کہ جو آخرت کا طالب ہوگا ہم اس کی جو ہے کھیتی میں برکت دیں گے اور دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے آخرت کی تو ہماری دعوت میں یہ ہے دعوت دینے سے آخرت کا استعدار ہمارے دلوں میں آئے گا اعمال کی قیمت ہمارے دلوں میں آئے گی اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں آئے گا تو دعوت دینا اس میں لگنا ہے اور بھائی پھر آپس میں سیکھنا سکھانا جی ہاں کہ اللہ کے کیا احکام ہیں پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو سکھائیں احکام میں بھائی وضو اور نماز کیونکہ یہ روزانہ کے عمل ہیں وضو کے فرائض کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز یہ سورہ فاتحہ اور سکھ ہے ایک صورت اور نماز کے فرائض اور مفسدات یہ سیکھے سکھائیں باقی تفصیلی علم تو پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو وہ علماء سے سیکھنا اور اسی طرح بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس راستے کے جو اعمال ہے ہر عمل کو آداب کے ساتھ کرنا یہ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں کریں انفرادی دعوت دینے کے آداب بیان جو اجتماعی دعوت ہے اس کے آداب تعلیم میں بیٹھنے کے آداب یا خدمت کرنے کے آداب مسجد میں رہنے کے آداب یہ دین سلیقوں سے اور آداب سے بھرا ہوا ہے جسے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے سارے سلیقے اللہ نے سکھلائے بہت بہترین سلیقے اور آداب تو ان کا سیکھنے سکھانا اور باقی وقت جو دعا میں پھر اور جو ہے جی دعا دعا اور ذکر میں اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کا اہتمام کرنا ہے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا ہے اپنی عبادات کو صحیح نہج پر لانے کا اہتمام کرنا ہے اور بھائی خدمت اور اخلاق کا گاڑی میں بیٹھے ہیں ساتھیوں کو جہاں ڈبوں میں پھیلا دیں لیکن شرط یہ ہے کہ جس درجے کا ہمارے پاس ٹکٹ ہے انہی درجوں میں جا سکتے ہیں اس دعوت کے لیے جو درجے جو ایئر کنڈیشن ہیں سلیپر ہیں اونچے درجے کے وہاں ہم نہ جائیں جس درجے کا ٹکٹ ہے اور وہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ ان کو جگہ دینا ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ان کا اکرام کرنا حتیٰ کہ جہاں جانا ہے جب ہم بس سے اترے ہیں گاڑی سے اترے ہیں ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے سفر میں مشقت ہوتی ہے انسان کی اپنی آرام اور گھر کی راحتوں کی ترتیب ٹوٹتی ہے کچھ پریشانی آتی ہے لیکن یہ اللہ کے راستے کی ناگواری ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے جہاد کے لیے نکلنے والے آتا ہے ان کے بارے میں تو ان کو تو پیاس کا کچھ ہلکا سا احساس ہو بھوک لگے کوئی تھکن آ جائے اور چلتے ہوئے کسی وادی کو قطع کرے ہر عمل کو نیکی بنا کر ان کے لیے لکھا جاتا ہے نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے تو اس راستے کی ہر ناگواری نیکی ہے سب سے ادنا درجے کی ناگواری جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں وہ غبار کا جسم پر پڑنا ہے جس آدمی کے جسم پر اللہ کے راستے میں جو نکلا ہے اس راستے کی غبار پڑ گئی تو جہنم کی آگ تو درکنار ہے اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا اس لیے اتر کر ساتھیوں کے حوصلے بڑھائیں کہ بھائی یہ تھکن ہوئی ہے کھانا پینا آگے پیچھے ہوا ہے اور گرمی سردی جو پیش آئی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس پر ان قربانیوں پر اللہ مصیبتوں کو دور فرمائیں گے ان قربانیوں پر اللہ انسان قیامت کی بھوک اور پیاس سے ہمیں بچائیں گے فضائل بیان کر کے ان کے حوصلے بڑھانا اور بھائی جب اترے ہیں اور بستی میں جانا ہے تو اس وقت مذاکرہ بلکہ ہر وقت ہمارا نکلنا کس کے لیے سب سے پہلی بات اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی کیسے ہوں گے کہ اللہ کا دین ہم میں زندہ ہو جائے اور ہم نکلے ہیں اسی لیے حضور کی محنت کو لے کر کہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ کیسے ہر انسان دین کی محنت کرنے والا بن جائے تاکہ دین اس کی زندگی میں سارے انسانوں کی زندگی میں جہاں زندہ ہو جائے تو یہ بات ہمارے سامنے ہم تو حضور کی محنت کو لے کر نکلے ہیں اور امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے نکلے اس بستی میں جا رہے ہیں اس بستی کا بچہ بچہ حضور کی محنت کرنے والا بن جائے مسجد حضور کے زمانے کی مسجد نبوی کے اعمال سے آباد ہو جائے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محنت کے اعمال زندہ ہو جائیں گھروں میں اخلاق اور گھروں میں آداب بچوں کی تربیت اس نیت جو بستی والے گزر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیے جائے مذاکرے میں دعا کے عنوان سے ایک ساتھی جن کا بہت وقت لگا ان سے پوچھا گیا کہ آپ تبلیغ میں کیسے لگے کہ جی وہ جو بستی میں داخل ہوتے ہوئے مذاکرہ کرتے ہیں اس میں مجھے ساتھ لے لیا اور اس دعا ان میں جو اس وقت مذاکرے میں جو ان کے میں نے جذبات اور باتیں سنی میرے دل میں بڑا اثر ہوا پھر انہوں نے جو دعائیں کی تو میں بہت حیران ہوا کہ اس نفسہ نفسے کے زمانے میں اور یہ لوگ ساری انسانیت کی ہمدردی خیر خواہی کے لیے نکلے ہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں اسی وقت سے ساتھ ہوا اور اب تک میں ساتھ چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں جو ہر بول کے لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے والا اور بستی میں جانے سے پہلے بستی میں داخل ہونے کے آداب اور دعاؤں کا مذاکرہ کر لیے جائے مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا مذاکرہ کر لیے جائے مساجد اللہ کا گھر ہے جی ہاں انسان بڑے کے گھر میں جائے کتنی احتیاط سے رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں بجوتی فی الارض مساجد ہاں زمین میں جو میرے گھر ہیں میری ملاقات کی جگہ وہ مساجد ہے چاہے وہ مساجد کچی ہوں یا پکی ہوں ان کا احترام رکھ کرنا ہے تو اس لیے راستے کے جب دعا کر کے راستے کے دائیں طرف چلیں نظر ان کی حفاظت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے چلیں اور بستی جب داخل ہونے لگے بستی کی دعا اللہ مرز و جنا وزن وباحا اللہ محب نا اللہ اہلیہ و حب صالح اہلیہ الینا اللہ مبارک لنا فیحا پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو سکھلا دیں اور بستی میں جا کر اگر مرکز میں گئے ہیں تو مرکز والے جو آئیں گے پرانے ساتھی ان کو اپنی جماعت کی کیفیت بتا دیں اور ان سے مسجدوں کے حالات لے لیں مسجدوں میں کام کرنا ہے تشکیل پہلے مسجدیں جو ہم نے چھانٹنی ہیں کام کے لیے وہ جماعت اور ذمہ دار ساتھی کے کون کون سے مساجد مناسب ہیں لیکن اس میں اچھا یہ ہے کہ بستی کے کناروں والی جہاں غریب قسم کے لوگ فقراء اور مساکین رہتے ہیں دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی ان لوگوں سے محنت کو شروع کرنا ہے اور شروع کرتے ہوئے کسی طبقے کو ہم نے نہیں چھوڑنا حضرات انبیاء کرام کی باتوں کو سب سے پہلے لینے والے یہ سادہ قسم کے سادی زندگی والے فقراء اور مساکین تھے اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سب سے پہلے جو دین قبول کرنے والے یہ غلام اور مزدور قسم کے لوگ اور جن کے پاس دنیا کوئی نہیں لیکن آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کی ہدایت کی حرض تھی طالب تھے ایک دو بڑے بڑے چودھری آ گئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو ہر وقت جھرمٹ ان غربا فقرا مساکین کا ہوتا ہے ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے تو ہمارے لیے وقت متعین کر دیں جب ہم آئیں تو یہ نہ ہو اللہ کے رسول نے ارادہ کیا اور وہ جو حضرت بلال حضرت خباب یہ صحابہ تھے ان کو پتہ لگا دل دکھا کہ اچھا کچھ وقت ایسا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے اللہ کے رسول نے یہ ارادہ ہی کیا فوراً اللہ کی طرف سے وہی آگے خبردار ان لوگوں کی وجہ سے میرے ان بندوں کو آپ اپنے آپ سے دور کریں ان کو دور نہ کیجیے تو ایسے لوگوں سے محنت شروع کریں پہلے سے وقت متعین نہ ہو ہر مسجد میں جانے کا ہمارا ایک ہدف ہے سو فیصد مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے ان کے کانوں میں یہ دعوت پہنچ جائے کہ اس دعوت کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے نقد جماعتیں وہاں سے نکل جائیں اور مسجد میں جماعت بنی ہوئی ہے تو وہ آگے ترقی کر لے اور جماعت بنی نہیں ہے وہاں جماعت بن جائے مقامی کام شروع ہو جائے تو یہ ایک دن میں سارے کام پورا ہو جائیں اللہ برکت دیں تو پھر اگلی مسجد میں جائیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ورنہ دو دن تین دن بھی ٹھہر سکتے ہیں اگر جماعت نکالنے میں مقامی کام میں جماعت بنانے میں چوتھا دن بھی لگے تو کہیں کہیں اس کی بھی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں پھر اگلی مسجد میں چلے جائیں تو مساجد جہاں ان سے پوچھ لی جائیں اور مساجد کو متعین کر دیا جائے اب مسجد میں داخل ہونے لگے مساجد اللہ کا گھر ہے مسجد میں داخل ہونے کی بھی آداب ہے مسجد کے دروازے پر آ کر اللہ کے گھر کی عظمت اور حیبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو رنگ پیلا پڑ جاتا محرام میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے تڑپتے جیسے بچھو کے رسے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے بھائی اللہ کا گھر ہے جی ہاں تو اگر سامان ہے اگر کوئی وہاں ہوجرا یا الگ جگہ ہے تو اپنا سامان وہاں رکھ دیں اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر بھائی سامان اپنا مسجد میں اسی لیے کہتے ہیں سفر میں بقدر ضرورت سامان ٹھیک ہے سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو موسم کے مطابق بستر اور ایک دو جوڑے اور خدمت کا سامان تو یہ تو جب مرتب ہوگا ترتیب سے مسجد کے ایک کونے میں رکھ کر چادر اس پر ڈھانپ دے گیس کے چولہے یا مٹی کے تیل کے چولہے وہ مسجد میں لے کر داخل نہیں ہونا اسی طرح کچی پیاز اور لہسن جس سے بدبو ہوتی ہے اور بدبو دار کوئی چیز بھی مسجد میں لے کر داخل نہ ہو لالٹین جس میں تیل ہو مسجد میں داخل نہ ہو یہ اللہ کا گھر ہے اور فرشتے جو نور سے بنے ہوئے انسان یہ تو جہاں گوشت اور پوش سے بنا ہوا اس کو جو ہے بدبو سے نفرت ہے تو فرشتے جو ہر وقت ہیں نور سے بنے ہوئے ان کو کتنی تکلیف ہوگی اس لیے چیزیں مسجد میں لے کر نہ جائیں یہ باہر ہی رکھتے اور بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد کی حالت کو دیکھ لیں اگر صفائی وغیرہ کی ضرورت ہے صفائی کر دیں ٹینکی بھر لیں اور سب سے پہلے دو رکعت نفل وضو کریں اور دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں اے اللہ ہم اپنی تربیت کے لیے اور اس بستی والوں کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ اپنی منشا ہم پر کھول دے اور اپنی منشا کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما کام محنت ہو محنت صحیح ہو حضور کے طریقے پر ہو تبھی منتج ہوگی اے اللہ تو ہی توفیق اللہ سے مانگے اور پھر بعد میں مشورے کے لیے بیٹھ جائیں اللہ نے یہ ایک محنت دی جو عالمی جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا اس میں یہ محنت صحیح چلے ساتھی صفات کے ساتھ کریں قبول اس کے لیے اللہ نے مشورہ دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ پر تو وہی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے اور آپ صحابہ کے معلم ہیں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے آپ صحابہ کو جہاں تعلیم دے رہے ہیں لیکن حکم و فل امر اے پیارے نبی آپ ان صحابہ سے اس عظیم محنت اور ذمہ داری کے بارے میں مشورہ کیجیے مشورے میں ان کی دلداری ہے مشورے میں ان کی تربیت ہے مشورے میں ان کی سمجھ میں کی جو ہے ترقی ہے مشورے میں یہ صفات منتقل ہوں گی دل جڑیں گے اس لیے اللہ نے یہ کام دیا ہے مشورہ بھی دیا تو جاتے ہی مشورہ کرنا مشورہ کس بات کا کہ یہ بستی والے دین اور دین کی محنت میں کس سطح پر ہیں اب ہم کیسے محنت کریں کہ دین میں بھی آگے بڑھ جائیں اور دین کی محنت میں بھی آگے بڑھ جائیں اگر وہاں پرانے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے لیا جائے اور اگر پرانے ساتھی نہیں ہیں تو بھی بستی والوں کو ساتھ لے لیا جائے اور بستی والوں پر سوال دیکھو بھائی اللہ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین انبیاء کی محنت سے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمے کی اللہ نے ذمہ داری بنایا اس کے بارے میں پوچھو گی آپ لوگ بتاؤ آپ کی بستی میں یہ محنت کیسے چالو ہو جائے سو فیصد نمازی کیسے بن جائیں اللہ کے حکام کو ماننے والے کیسے بن جائیں اور یہ اللہ کے راستے میں کیسے نکلنے والے بن جائیں ان پر سوال ڈال کر وہ اپنی سمجھ کو اس بارے میں استعمال کرنا اچھا یہ یہ چیز بھی سوچی جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جب سوچنا شروع کریں گے اللہ ان کے لیے بھی راہیں کھول دیں گے تو بستی والوں کو بھی ساتھ لیں پرانے ساتھیوں کو ساتھ لیں اپنے حالات ان کو بتا دیں ان سے اپنے حالات لے لیں اب سب سے رائے لے کر یہ مشورہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے یہ مشورے میں ساتھ ساتھیوں کی جو ہے قلوب کو جمع کرنا ہے اور ذمہ دار ساتھی اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے سارے ساتھی مشورے کا محتاج سمجھے یعنی کہ میں پرانا ہوں میرا تجربہ ہے اس پر جماعت چلے گی نہیں یہ انفرادی محنت اور انفرادی زندگی نہیں ہے یہ تو اجتماعی مشورے کے لیے بیٹھیں گے اس سے جو خیریں آئیں گی اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں غزوہ بدر اتنا اہم غزوہ اور ستر کافر وہ سردار وہ قید ہوئے اس میں اللہ کے رسول نے مشورہ کیا اور اللہ نے بتایا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے تو اللہ کو جو پسند اور سب سے بہترین رائے تھی وہ حضرت عمر کی اے اللہ کے رسول انہوں نے مکے میں بھی چین نہیں لینے دیا اور ہم مدینے میں چڑھائی کر کے یہ آئے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے اور اللہ کو نہیں مانتے تو جو صحابہ میں سے جس کا رشتہ دار ہے اگر بیٹا ہے صحابی اور باپ کافر ہے باپ کو بیٹے کے حوالے کیجیے صحابی مسلمان بھائی ہے اس کا بھائی کافر بھائی بھائی کو کے حوالے کیجیے چچا کو بھتیجے کے بھتیجے کو چچا کے حوالے کیجیے اور وہ اس کی گردن کاٹ دے اور اللہ کو دکھا دے اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے نہیں ہیں جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں بڑا سخت یہ امر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے حضب یا رسول اللہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے تو آپ ہی کی قوم ہیں تو آپ ہی کے رشتہ دار ان پر احسان کیجیے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجیے اس کا ان پر اثر پڑے گا اور جو فدیہ لیں گے یہ مسلمانوں کے کام آئے گا اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین تھے ابو بکر کی رائے پسند آئی اس پر فیصلہ کر دیا اور اسی پر عمل ہوا فیصلہ تو ہو گیا مشورے سے ہوا حتم فرماتے ہیں کہ میں اگلے مرحلے پہ آیا تو دیکھا ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں ارے یہ دونوں حضرات کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے میں بھی آپ کی اتباع کرنے والا ہوں رونے کی کوئی بات ہے تو میں بھی رونے میں شریک ہو جاؤں گا اور اگر رونے کی بات نہیں لیکن آپ رو رہے ہیں تو میں رونے والی شکل بناؤں گا اے عمر یہ مشورہ جو ہوا یہ فیصلہ جو ہوا تو اللہ کا عذاب یہاں درخت تک آ چکا تھا لیکن مشورے سے ہوا اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا یہ تکوینی طور پر کرایا گیا اس امت کو مشورے کی خیر و برکات کہ اللہ کو عمر کی رائے پسند تھی لیکن مشورے سے ہوا فضل والا معاملہ ہو گیا اس لیے بھائی سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے سارے عالم کو سامنے رکھ کر عالم کے تقاضے سامنے رکھ کر رائے دیں اپنی راحت اور آرام کے تقاضوں کو نہیں ایک ایک ساتھی سے رائے رائے اس سے پہلے کوئی مشورہ نہ ہو کوئی رائے متعین نہ کریں کیونکہ اس مشورے میں جو بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اللہ دل کو مشتمع فرمائیں گے اس لیے پہلے سے کوئی بات متعین نہ کریں اور جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر تبصرہ نہ کریں ہم نے تو اللہ کا امر سمجھ کر مشورہ کیا اس میں خیر ہے اگر ناگواریوں کی صورت کوئی پیش آئی تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں بلکہ انہی ناگواریوں میں اللہ نے کتنی خیر ڈالی ہوگی اور بھائی اس کے بعد پھر پوری جماعت کو پھیلا دیا دو ساتھی خدمت والے ہوں اور دو ساتھی مسجد میں آنے والوں کو سنبھالنے والے ہوں باقی دو دو ساتھی ہو کر سب جو ہے بستی والوں سے ملیں خدمت والے بھی یہ خدمت کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ خدمت کی وجہ سے جماعت کے اعمال کا ثواب ملے گا لیکن خود کوئی دن ہمارا دعوت دینے سے تعلیم میں بیٹھنے سے کوئی دن بھی ہمارا عبادات اور خدمت سے خالی نہ ہو اس لیے وہ بھی جتنا ہو سکے اعمال میں شریک ہو ایک نیا ساتھی ہے پرانا ساتھی خدمت میں میانہ روی کا جہاں وہ خیال رکھیں نہ بہت زیادہ خرچہ کریں نہ بہت کم ہو کہ نازک لوگ نہ چل سکیں اور بھائی آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں دکاندار کو سے پہلے سودا کر لے لیں اور پھر جہاں اس کو پیسے دے دیں پھر بعد میں اس کو دعوت دیں اور بھائی اگر کوئی ساتھی وہاں بستی والا جہاں جماعت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو سارے ساتھیوں سے مشورہ کریں بستی والوں سے بھی بھیا آدمی دین میں کس سطح پر ہے اس کے کیا حالات ہیں رسمی طور پر نہ پوچھ رہا ہو ایسا نہ ہو کہ یہ تو خدمت کرنا چاہتا ہے گھر والوں کی موافقت نہیں ہے مشکل آ جائے گی بیچارے کے بارے میں ان سے مشورہ لے لیا جائے اور ہم یہ جو ہم ہمارا اگر یہ دعوت کے قبول کرنے سے یہ گھر والے قریب ہوں گے دعوت قبول کر لیں لیکن اس دعوت قبول کرنے میں ہم اپنی حفاظت کریں ہماری نیت کے ہمارا مال بچ جائے گا پیسے بچ جائیں گے یا آج مزے دار کھانا مل جائے گا یہ نیت نہ ہو ہماری ہم نے تو سب کچھ لگا کر ان سے ایک کوڑی کے برابر اجر نہیں لینا بلکہ وہ ہماری تعریف کر دیں اس کو بھی اے اللہ ہم سب کچھ وہ تیری رضا کے لیے کر دیں یہ بڑے اہم مقامات نازک مقامات ہیں ان میں اپنے آپ کو سنبھالنا بھائی باقی سا کے ساتھی جہاں گشتوں میں یہ گشتوں میں پھرنا یہ بہت بڑی بات ہے گشتوں میں کہتے ہیں گھروں میں داخل ہو دروازوں سے تو بستیوں میں بھی داخل ہو دروازوں سے دروازہ کھلوا کر داخل ہو دروازہ توڑ کر داخل نہ ہو دروازہ توڑ دیا گھر غیر محفوظ ہو جائے گا دروازہ کھول کر داخل ہوئے گھر محفوظ ہے جب چاہیں بند کر سکتے ہیں تو اسی لیے بھی گھروں کے بستیوں کے دروازے کیا ہیں وہاں کے علماء بستیوں کے دروازے کون ہیں وہاں کے دیندار اور حاجی لوگ بستیوں کے دروازے کون ہیں دنیا کے اعتبار سے خواص بستیوں کے دروازے کون ہیں پرانے ساتھی اس لیے علماء کی خدمت میں بھی جماعت کو بھیجا جائے اور جہاں خواص کے بھی بھیجا جائے اور جو دیندار ہیں ان کی خدمت میں بھی بھیجا جائے پرانے ساتھوں کی اور عام ملاقاتوں کے لیے بھی بھیجا جائے یہ ملاقاتیں ہیں جی ہاں جو عام لوگوں سے ملتے ہیں اس کو عمومی گش کہہ دیتے ہیں وہ جو ہے وہ عمومی ملاقاتیں کہتے ہیں اور اثر کے بعد جو ہوتا ہے وہ عمومی گشت ہوتا ہے اب یہ جانے والے جن جی دو کی تشکیل نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد آپس میں مذاکرہ کر لیں کیا بات کرنی ہے کیونکہ اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے کن الفاظ کن آداب کے ساتھ اور دعاؤں کا اہتمام کریں محنت اور دعا ان دونوں کا جوڑ ہے شروع شروع میں جب ماحول نہیں تھا ڈر لگتا تھا حیدہ فرماتے تھے کہ جس دن ہمارا گشت ہوتا تھا اے اللہ گشت میں کون کیا بات کہہ دے ہماری کھلے بازار میں جو ہے وہ توہین کر دے تو اس لیے دل اللہ کی طرف متوجہ اللہ سے مانگ کر جاتے تھے اب ماحول بن گیا ہے تو بھائی ہم بے پرواہ نہ ہوں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے دعاؤں کی کثر راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا عمومی گشت میں جانے سے پہلے دعا کرنا خصوصی ملاقاتوں میں دن کی ملاقاتوں میں جا کر دعا کر دعا مانگ کر اللہ سے کہہ کر مذاکرہ کر کے جائیں علماء سے ملنا ہو تو ان ان, کے کے ان کی مجلسوں سے فائدہ کہ وہ ان کی مجلسوں میں علم تقسیم ہو رہا ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا یہ اللہ کے دین کو سکھانے میں لگے ہوئے ان کی توجہات کو اپنی طرف لینا ان کی تائید کو لینا اور ان کا حق ہے کہ اتنی بڑی نعمت یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اور بچپن سے موت تک علم کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں ان کا حق ہے کہ ہم بھی ان کے پاس جائیں تو ان کے بچوں یا گھر یا ان کے لیے کوئی ہدیہ کوئی رومال لے لیا کوئی مسواک لے لی اپنی حیثیت سے اس میں کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں علماء سے جو ان کے ملنے کا وقت ہو اس میں ملنا جہاں جگہ مل جائے پیچھے بیٹھنا مجلس چل رہی ہے ہم بھی آگے جب ہمیں ملاقات کا وقت ہو تو بتا دینا ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور ہم آپ کی مسجد میں آئے ہیں دعاؤں کی درخواست ہے اسی وقت دعا کر دیں تو بہت اچھا ورنہ اصرار نہ کریں اور دلچسپی دیکھیں کہ ماشاء اللہ بات کو سننا چاہ رہے ہیں تو اس کام کی برکت سے جو اللہ تبدیلی لے کر آئے ہیں پوری دنیا میں پکی پکی کارگزاری سنانا اور ان سے اجازت لے کر پھر آنا بھائی جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں اللہ نے دنیا میں ان کو دنیا کے اعتبار سے ایک مرتبہ دیا ہے صلاحیت دی ہے تو ہر انسان دین کا محتاج ہے اس کی کامیابی دین میں ہے ان کی صلاحیتیں دین کے لیے لگے اللہ کے رسول نے بادشاہوں کو خط لکھے دیکھو میں پاکیزہ دین اسلام لے کر آیا ہوں اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے اور تم ایسے عہدے پر ہو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے اتباع تمہارے پیچھے چلیں گے اگر وہ بھی ہدایت پر آگے ان سب کا ثواب بھی تمہیں ملے گا ان کی دنیا کی ان کے سامنے جہاں اس وقت برائی اور حقارت بیان نہیں کرنے بلکہ آخرت کو اللہ کی عظمت کو کوشش کریں کہ وہ مسجد میں اسی وقت آ جائیں ورنہ ہمارے عمومی گشت میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اگر وہ اپنی مصروفیت بتائیں تو ان کے بچوں میں سے بھانجوں بھتیجوں میں سے یا جو کام کرنے والے ہیں ان کو ضرور لے آئیں مسجد میں آئیں گے بات کو سنیں گے گشتوں میں نکلیں گے اللہ ان کی زندگی کو بدل دے گا یہ محنت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے تو ان سے ملاقاتیں کریں پرانے ساتھی جو کام والے ہیں وہ تو فوراً آ جائیں گے اور بھائی جو پرانے ساتھی ایسے ہیں کہ کسی مشغولی کی وجہ سے نہیں آ سکتے ان سے بھی ملنا ہے لیکن ان کے بارے میں دل میں کوئی کمی کی بات نہ ہو بلکہ احسان مندی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کام کا ماحول نہیں تھا اس وقت قربانی سے انہوں نے جو ہے وقت لگایا اور ان کی محنت سے عام ماحول بنا آج کل یہ مصروف ہیں تو ان کو کارگزاریاں سنانا ان سے دعائیں لینا جماعت تیار ہو گئی ہے ان سے ہدایات بیان کروا کے ان کو روانہ کرنا ان سے دعا کرانا تو اس ماحول میں جب آئیں گے پھر ان کے جذبات جو ہے وہ تازہ ہو جائیں گے اور وہ کام میں جڑ جائیں گے اس طرح بھائی تین چار پانچ گھنٹے ہم نے گشت کرنی ہے اور سارے لوگوں سے ملنا ہے اور گشتوں سے تھک کر اب مسجد میں آئیں تو اب سنیں دیکھیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں اور فضائل سنیں کہ اس محنت پر اللہ ہمیں کیا دے گا یہ فضائل تو اللہ کے وعدے ہیں یہ فضائل ایسی طاقتور چیز ہے کہ انسان بے ہمت ہو جائے اور بے بس ہو جائے اس وقت فضائل سنے اللہ کے وعدے تو ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے پھر ہمیں خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے جو اتنے انعامات ہیں اللہ کی مہربانی وہ اتنی بڑی ہے ہم نے جو محنت کی ہے کچھ بھی نہیں پھر ایک تازگی آ جائے گی تو جیسے عرض کیا تھا کہ ہم نے دعوت میں لگے رہنا ہے یا تعلیم کے حلقے سیکھنے سکھانے میں یا نماز اور ذکر و عبادت میں اور یہ جو ہے ہم جو ہے خدمت میں لگے ہوئے یہ ہمارے چار اعمال ہیں جیسے آدمی نماز قیام رکو سجدہ اور تشاہد قوما جلسہ ہے بچہ وہ بھی پوچھ بھائی تمہارے ابا کیا کر رہے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں ابا نے اس کو بتایا نہیں تھا بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قیام رکو سجدہ نماز کی بچہ بھی بتا دے گا تو اسی طرح بھائی یہ کون لوگ ہیں کہ یہ حضور کی محنت والے دعوت والے لوگ ہیں یہ انسانیت کے ہمدرد کیوں یا تو یہ دعوت میں لگے ہوتے ہیں آخرت کی تذکیریں اور ایمان کے فضائل اور اللہ کی بڑائی ہوتی ہے یا یہ عبادت دعا اور ذکر میں لگے ہوتے ہیں یا پھر یہ جو ہے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوتے ہیں یا پھر یہ خدمت میں لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں نمازی قیام رکو سجدے کو چھوڑ کر کسی اور عمل میں لگ جائے کہ جی نماز ٹوٹ گئی اتنا بڑا عمل اس لیے ہم نے لایا میں نہیں لگنا اس لیے لایا میں نہیں لگنا جیسے کہتے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اسراف سے بچیں تربیت ہے ہماری اسراف یعنی بے جا کسی مال ضرورت کم کی ہے زیادہ خرچ حتیٰ کے وقت میں بھی اسراف اور وضو کے پانی میں بھی اسراف اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی کہ دیکھو وضو جو کر رہے ہو اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے پاکی کے لیے تو کم پانی استعمال کرو اور اگر تم نہر کے کنارے پر بھی ہو تو بقدر ضرورت اس کا حساب ہوگا اے اللہ کے رسول نہر پر ہیں جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ نہر ہی میں گر رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن تم سے تو تمہارے عمل کا کتنا پانی تم نے استعمال کیا تو ایسی تربیت ہے اسراف سے ہم نے بچنا ہے اشراف سے بچنا ہے جی ہاں کہ ہمارے دل کی جھانک بھی کسی طرح یہ ہمارا اکرام کر دیں یہ ہمیں کھلا پلا دیں ہماری فلاں چیز اور زبان سے سوال کرنا یہ تو نہیں اگر سوال کرنا ہو تو اللہ سے اور بھائی کسی ساتھی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ نہیں کہ ہم تو جماعت کے ایک ساتھی ہیں ہمارا معاملہ تو اکٹھا ہے اعمال ہمارے اکٹھے ہیں زندگی ہماری اجتماعی ہے لیکن کسی ساتھی کی چیز اس کی اجازت سے اور پھر جس استعمال کے لیے ہے اسی میں استعمال کریں ہاں دوسری چیز میں استعمال نہ کرے اور بھائی اپنے آپ کو لایانی سے بچانا اپنے آپ کو لایانی سے بچانا یعنی ایسی بات جس کا دنیا اور آخر میں کوئی فائدہ نہ ہو اس سے حفاظت کرنا من حسن اسلام المر ترک مالا یعنی یہ تربیت ہے اسلام کو خوبصورت بنانے والی چیز لا سے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی کی تردید نہیں کرنی کسی کی تنقید نہیں کرنی اور کسی سے مقابلہ نہیں کرنا جی ہاں تردید تنقید تحقیر اور تقابل سے بچنا ہے ہم نے تو اپنا کام پیش کرنا ہے تو بھائی پھر تعلیم میں بیٹھنا ہے تعلیم میں ڈھائی تین گھنٹے کی تعلیم تعلیم کا مقصد کہ اللہ کے وعدوں کو سن کر ہمارے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے علم اور عمل میں جوڑ جی ہاں اور علم اللہ کے آیات اور حضور کی حدیث کا نور آ جائے یہ نور ہے ایمان کا یہ انسان میں طاقت پیدا کرتا ہے اللہ کے احکام پر چلنے میں یہ جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے اور لوگ اللہ سالوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں سات مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں چار مہینے کے لیے کروڑوں انسان نکل رہے ہیں پوری دنیا میں پھیل رہے گشت ہو رہے ہیں یہ سب کی بنیاد فضائل کی تعلیم ہے کہ فضائل میں بتایا گیا کہ کامیابی کہاں ہے یا اللہ حق فلا تغرنکم دنیا الدنیا ولا یغرنکم بلّہ الغرور اللہ کے وعدے وہ سچے ہیں دنیاوی یہ اسباب کی چکا چوند اور یہاں کے ظاہری نقشے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں تو یہ تعلیم کی برکت سے تو یہ تعلیم کرنا کہ کامیابی کہاں ہے تم لوگ جو اسباب میں کامیابی سمجھ رہے ہو اسباب تو مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے اس میں صفات رکھی کامیابی اللہ سے ملتی ہے اور کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا دین ہے تو اس لیے بھی تعلیم ہر جگہ ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر تو جو ڈھائی تین گھنٹے کی تعلیم ہو پوری جماعت ایک وقت میں تعلیم میں بیٹھے یہ نہیں کہ آدھی جماعت نے اب کر دی آدھی جماعت نے بعد میں تعلیم کر نہیں اور تعلیم کے وقت تعلیمی گشت ہے تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے اللہ کے کلام کا نور دل میں آ جائے جو عمل پر جہاں چلانے والا تعلیم کے آداب یہ ہیں کہ ہم جہاں باوضو ہو کر بیٹھے ہر حاجت سے فارغ ہو کر بیٹھے جب تک تعلیم میں بیٹھے ہیں اس وقت تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں عمل کرنے کی نیت سے سنیں پوری دنیا میں پھیلانے کی نیت سے سنیں آخر میں چھ نمبروں کا مذاکرہ ہے ہر ہر ساتھی کھڑے ہو کر چھ نمبر بیان کرے کیونکہ مقصود یہی ہے یقین کی تبدیلی جی ہاں اللہ کے علم حضور کی سنت کے ساتھ عمل کو کرنا اللہ والے علم کے ساتھ عمل کو کرنا اللہ کے عظمت کے استحدار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری سن رہا ہے اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہیں اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہیں یہ انسان کو یقین ہو جائے تو انسان کی زندگی پاکیزہ بن جائے بہت سارے گناہوں سے بچا لے اسی لیے اللہ کا ذکر ہے ذکر میں ان دعاؤں کا اہتمام اور پھر تسبیحات کا اہتمام اور بھائی اخلاق کے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے ہمارے اخلاق درست ہو جائیں فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا پوچھا صحابہ کرام سے مفلس کون ہے اللہ کے رسول مفلس کے معنی تو معلوم ہے نہ بیچارے کے پاس درم ہے نہ دینار ہے جس سے اپنی حاجات کو پورا کر سکے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے لیکن کسی کو گالی دی کسی کو برا بھلا کہا کسی پر ظلم کیا کسی کا حق چھینا وہ آ جائیں گے اور اللہ تعالی وہ فیصلے کا دن ہے اور اپنے حقوق مانگیں گے اس کے پاس وہ چیزیں تو ہوں گی نہیں یہ اعمال ہوں گے یہ اعمال لے کر ان کو دے دیے جائیں گے ایک ایک جہاں ذاتی کے بدلے میں اس کے اعمال حتیٰ کے سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے اور ابھی حقوق والے باقی ہوں گے تو ان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا پہاڑوں برابر نیکی لے کر جہاں آیا لیکن اخلاق کے درست نہ ہونے کی دوسروں کے پاس چلی گئی اور یہ ناکام فرما یہ ہے مفلس میری امت کا اس لیے اخلاق کو بنانا ہاں صبر معاف کرنا نرمی ہمدردی غیرخاہی اور بھائی اخلاص جیسے میں نے عرض کیا اے ابو ذر حضور نے فرمایا عمل کو خالص کر خالص جو اللہ کے لیے عمل ہو ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہ ہو وہ عمل اللہ کے لیے اللہ کے ہاں قبول ہے اللہ پاک ہیں پاکیزہ عمل کو قبول کرتے ہیں جتنا ایمان ہوگا اسی کے بدل اخلاص ہوگا اور بھائی ہر کام کو مجاہدے کے ساتھ کرنا ایک ایک ساتھی جو ہے ان نمبروں کو بیان کرے اور نمبروں کو بیان کرنے کا مقصد یہ صفات ہمارے اندر آ جائے دعوت دینا ہمارا صحیح یقین کے ساتھ ہو حضور کے طریقے پر ہو اللہ کی دھیان کے ساتھ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور مجاہدہ نفس کے ساتھ ہو یہ صفات اعمال میں پیدا کرنا ہے اس سے اعمال میں جلا پیدا ہوگی اور اس کے بعد بھائی دوہر کے بعد اعلان جی ہاں ظہر کے بعد جہاں آپ کے اعمال کے ساتھی اس میں بھی ترغیب دے اور اس کے بعد کا وقت ہے تو یہ مذاکروں کا جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں اس وقت اجتماعی طور پر مذاکر بھائی گشت گشت عمومی گشت کے آداب کیا ہیں دعوت دینے کے آداب کیا ہیں اسی طرح جو ہے خدمت کے آداب اور جو معاشرت والے جو ہیں باتیں آداب ہیں وہ دو دو ساتھی آپس میں اور ایسے جو ضروری مسائل ہیں دو دو ساتھی جہاں الگ الگ وہ سیکھیں کھانے کے کیا آداب ہیں سونے کے کیا آداب ہیں اور غور کے بعد جو اگر گش کا موقع ہے تو گش بھی کیا جا سکتا ہے اور بھئی ایک اہم عمل ہمارا عمومی گشت ہے کہ جیسے ہم سارے دن بھر ہم نے دعوت دی اور دعوت دے کر تعلیم میں بلایا جو دعوت دی تھی اسی کی تقویت کے لیے تعلیم ہے کہ بھئی اللہ کے حکام میں کامیابی ہے تو کیسے وہ تعلیم میں پتہ لگے گا تو اب ایک جب ماحول کو لے کر جماعت ہو دس بارہ کی مضبوط اور اس کے لیے وہ وقت متعین کیا جائے جبکہ لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی یہی مسجد کے آس پاس آ جاتے ہیں بھرپور ہماری ان سے ملاقات ایک اس میں ذمہ دار ہو ایک متکلم ہو اور ایک رہبر ہو اور ساری جماعت ایک فکر سے چلے اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جماعت وہ ہے جس کی فکر ایک ویسے بھیڑ تو بازاروں میں بھی ہوتی ہے لیکن جماعت کوئی نہیں کہتا کہ ہر ایک اپنے الگ مقصد کے لیے آیا ہے دس بارہ آدمی کی جماعت ہے بھائی یہ کیا ہے بچہ بھی بتائے گا یہ جماعت کہ ان کی فکر دنیا کی فکروں سے الگ کہ ساری انسانیت کیسے کامیاب ہو جائے اور یہ امت حضور کی محنت کو کرنے والی بن جائے دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے تو اثر کے اگر بازار کا ماحول ہے تو زہر کے بعد گشت کے بازار دکانوں میں اشک ملیں گے اثر کے وقت دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر جو ہے وہ دفاتر والوں کا لوگ محلہ ہے تو پھر اثر کے بعد گشت ہے ذمہ دار لوگ ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے آتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت ہے اور جہاں عشاء کے عشاء کے بعد جہاں بیان ہے چلنا پھرنا پھر جہاں بیان کرنا تو اس لیے بے عمومی گشت یہ بڑا اہم ہے اس کے لیے مشورہ ہو اعمال تقسیم کیے جائیں اور اعمال تقسیم کر کے جہاں ایک ساتھی ترغیب گشت کے لیے ہو اور بے ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا اور ایک کا بیان متعین کر دیا جائے اس کے لیے اعلان ہے ایک عمومی گشت کے لیے اعلان ہوتا ہے اور ایک بیان کے لیے اعلان اعلان بھی ہمارا بہت اہم عمل ہے اور اعلان ہی میں سب سے پہلا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا کام دیا جو پوری دنیا کو محیط ہے اتنا آسان کیا کہ اعلان والا چند سیکنڈوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے متکلم چند منٹوں میں بات پھیلا کر اس کو جو ہے بیان کر دیتا ہے اگلے کو تیار کر لیتا ہے اور بیان والا گھنٹوں بیان کر کے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے کیوں کیا مقصود اس سارے دنیا کے انسانوں کو بتانا کامیابی دینے والے اللہ ہیں کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اللہ دیتے ہیں اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے ایک اللہ کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت سے جو ہے کام کر لیں اور اللہ اس کا مظاہرہ کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں ایک اللہ کا ضابطہ ہے کامیابی اللہ کے ہاں سے ملتی ہے اور کامیابی کا راستہ اور ضابطہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا نبیوں کی محنت کو ذریعہ بنایا اور ختم نبوت کے صدقے سے یہ مبارک زندگی جو ہے انسانوں میں زندہ ہو اللہ نے یہ محنت اس امت کو ہر کلمہ گو کو دی ہے اب اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی اعلان کرنے والا سنجیدہ ہو باوقار ہو آواز ایسی ہو کہ پورے سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور کھڑا بھی ایسی جگہ پر ہو کہ اس کی آواز سارے لوگوں کو برابر پہنچے تام گش کے لیے اعلان ہے اسی طرح بیان کے لیے بھی اعلان ہے اب ایک ساتھی جس نے ترغیب دینی ہے وہ کھڑا ہو کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے آج کل تو اثر و مغرب میں بہت کم وقت ہے تو اس نے دین کی اہمیت اور دین کی محنت کی اہمیت کو بتلانا ہے نبیوں کے قصے اور فضائل سنا کر لوگوں کو تیار کرنا ہے دیکھو بھائی جی جی جیسے میں نے عرض کیا کامیابی کے لیے دین ہے اور دین کے لیے نبیوں کی محنت ہے نبیوں نے کیسے محنت کی اور اس کے فضائل اور ذمہ داری کا احساس دلا کر ان کو گش کرنے پر آمادہ کیا جائے جو ساتھی تیار ہوں ان کو آگے کر لیا جائے کہ اس گشت کو یہ نبیوں والا کام کیسے آداب کے ساتھ کرنا ہے باقی جو ساتھی ہیں ان سے کہہ دیا جائے آپ اپنے جہاں کام کاج پورے کر کے مغرب سے پہلے آ جائیں اوروں کو بھی لے آئیں اور اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں اب جو جماعت تیار ہوئی ہے اس جماعت میں کیا ہے ایک امیر ہوگا امیر کون ہے ذمہ دار کون ہے کہ جو ساتھیوں کو جوڑ کر چلے ایک متکلم ہوگا جو بات کرنے والا ہوگا اب متکلم بھی جو ہے ایسا ہو جو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ پوری بات کو سمجھا سکے اس لیے پہلے سے جو ہے جو مذاکرے ہوتے ہیں اس میں ان کو جو ہے متکلم کی بات اس کو سکھا دی جائے بات کرنے کے دوران اگر متکلم آگے پیچھے بات کریں تو امیر ذمہ دار ساتھی سنبھال لے دیکھے بات قابو میں آ گئی ہے تو اسی کو متکلم رکھے ورنہ گش کے دوران متکلم کو بدلا بھی جا سکتا ہے اور ایک ساتھی رہبر ہو رہبر بھی سنجیدہ ہو جی ہاں ایسے عجیب عجیب ناموں سے پکارنے والا یا ہنسی کھیل میں بات کرنے والا نہیں سنجیدہ ہو اللہ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے انسانیت تک پہنچانا ہے اس میں کیسے فکر اور کیسی سنجیدگی کی ضرورت ہے اور جماعت جو ہے باہر نکل کر دعا کر لی جائے آداب کے دائیں طرف چلنا ہے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے یہ نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے زہریلا تیر انسان کو لگ جائے تو زہر کا ایک تیر کا اپنا زخم اور پھر زہر پورے جسم میں سیار سرایت کرتا ہے تو ہلاکت یقینی ہے تو ہم تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے متوجہ کرنے کے لیے اب نظریں چیزوں پر پڑی تو اسی کا خیال آ گیا اس لیے بھائی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے رہبر و متکلم آگے ہوں گھر پر دستک دی ہے تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں کہ دروازہ کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ چلی جائے اور دراز اس میں جو سوراخ ہوتے ہیں اس سے نظر اندر نہ جائے جو ساتھی آئے تو رہبر بھائی ساتھی آئے ہیں ملنے کے لیے بڑا اہم اہم پیغام لے کر متکلم بات کریں دکاندار سے بات کرے تو اس کو اپنے سودا سلف سے ذرا متوجہ کر لے یہ بات ایسے ڈالنی نہیں ہے بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کرے ساتھی ذکر کرتے ہوئے چل رہے ہیں نہ زیادہ شور مچے اور نہ بالکل خاموشی اور سناٹا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ الا اللہ اکبر اور جب متکلم دعوت دینا شروع کریں تو ہم سب اب دھیان سے سنیں یہ بات صرف اس کے لیے نہیں ہے یہ بات ہمارے لیے دعوت اور اللہ کی بڑائی کے کلمات اتنے کام سنیں اتنا دل تک پہنچے پانچ سو مرتبہ زبان سے جو بات کہیں تو دل ایک دفعہ مانتا ہے دل اور روح اور عقل اس لیے ہم سب بات محتاج ہو کر سنیں نقد تیار کیا جائے جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اب اس کا اکرام اور اعزاز کتنا خوش قسمت انسان ہے کیسے اونچے اخلاق ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی گھر چھوڑ کر اور دکان چھوڑ کر یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اب اس کا حق ہے کہ اس کے اکرام میں میں اس کے ساتھ جاؤں کوئی پالیسی کوئی چالاکی اور کوئی ہوشیاری نہیں ہے اس میں اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہماری ہوشیاری کوئی کام نہیں بھئی یہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے یہ کہیں بھاگ نہ جائے اس لیے اس کو پکڑو اس کو ساتھ لے کر چلو وہ کہے گا کیوں میرے ساتھ جا رہے ہو اس کو بھی شیطان یہ خیال دے سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں کے جذبات کا اس پر اثر پڑے گا کہ اس کی عظمت ہو اس کی محبت ہو اور بات کرتے ہوئے مسجد تک لایا جائے ایسے بھی آج پون گھنٹہ جہاں بات کی جائے نقد مسجد میں بھیجا جائے یا کم از کم چند دکانوں اور چند فاصلوں تک ان کے قدم اٹھوا دیے جائیں اے اللہ ہمارے بس میں تو یہ تھا آگے قبول کرنے والی ذات آپ کی ہے اور مسجد میں ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا ہو ترغیب دینے والا ہو یہ ترغیب دینے والے چھ نمبروں کو بیان کرے لیکن ہر نمبر کو محنت سے جوڑے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے ایمان محنت سے آئے گا نمازیں کتنا بڑا فریضہ ہے نمازیں اس محنت سے آئیں گی یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے محنت کے فضائل علم کے نمبر کو بیان کر رہے ہیں تو یہ علم کیسے آئے گا جب اس کی ہم محنت کریں گے تاکہ ہر آنے والا اس محنت کی طرف متوجہ کرنے سمجھ جائے کہ ان کا مقصود کیا ہے ہمارے مقصود کوئی لمبے بیانات نہیں ہیں بیانات سے متاثر کرنا گش کے دوران تو مختلف مرحلوں میں لوگ آئیں گے جو بھی آئے پانچ منٹ بات سنیں تو وہ بات سے اتنا متاثر ہو کہ کتنی بڑی اور عظیم بات اس نے کی ہے اور فضائل سے پرو دیا جائے فضائل ایسے کہ مجمع بھر جائے ان کے دل کے بس کب اس کی بات ختم ہو اور ہم جو ہے اپنے نام لکھا دیں یہ تو پورے دن کی محنت ہے جتنا لوگوں کے سامنے ہاں جی ہاں عمومی گشت کے وقت تو بھائی اپنی ایک دو خصوصی گشتیں تو وہ عمومی ملاقاتیں جو ہے پہلے ہیں لیکن عمومی گشت کے وقت دو یا تین جماعتیں اسکول کالج کے جو بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی ملاقات کے لیے بھیج سکتے ہیں ورنہ عمومی گشت کے وقت کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں لیکن اسکول کالج ان کے بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان طلبہ کے لیے جماعت کو بھیج سکتے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے والا مغرب تک بات کرے ساتھی استقبال کے لیے بھی ہوں وہ وہ جہاں آبادی کی جہاں وہ گنجائش کے مطابق اور دروازوں کے مطابق تین چار دروازے ہیں دو تین ساتھی استقبال میں ہو جائیں استقبال والوں کا کام کیا ہے کہ جو ساتھی اپنی نماز پورے کر رہے ہیں اور اوراد اور وظائف میں بیٹھے ان کے وظیفہ ختم ہوتے فوراً دعا ختم ہوتے آئیے بھائی دین کی بات ہو رہی ہے سن لیجیے بڑی لجاجت کے ساتھ توازوں کے ساتھ اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ملنا بشاشت کے ساتھ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی وہ کہ ہاں نماز پڑھ لی ہے تو بات سن لیجیے اگر نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرانا ذکر والے ہیں یا اللہ کی انبیاء کی انبیاء کی تو روحانی قوت ایسی ہوتی تھی مخلوق میں ہوتے ہوئے ان کے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوتے ذرہ برابر غافل نہ ہوتے ہم کمزور ہیں ایک جماعت بازاروں میں گئی ہے لوگوں سے مل رہی ہے تو ایک یا دو مضبوط ساتھی وہ ذکر میں اللہ سے مانگنے میں لگے اس میں دعا میں لگ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں جی ہاں اس میں ذکر کر سکتے ہیں وہ ساتھی جب جب تک جماعت واپس نہ ذکر میں لگے رہیں اور بھائی مغرب تک بات کو چلایا جائے اور گشت والے گشت کر کے اتنا پہلے گشت ختم کر دیں کہ ساتھی اگر وضو کرنا چاہیں اور تقبیر اولا صف اول کو پانا چاہیں تو وہاں پہنچ جائیں اب گشت جب پورا ہو گیا اب واپسی ہے تو جمع کیا جائے اور اس بات کا احساس دلایا جائے یہ کتنا بڑا پیغام لے کر ہم نکلے تھے ہمارا یہ نکلنا کتنی بڑی محنت کو لے کر تھا لیکن ہم جیسے کمزور جذبات ہمارے کیسے دلوں کے خیالات کہاں گئے مسلمانوں کی جتنی قدر تھی کرنی تھی نہ کر سکے جیسے پیش کرنا چاہیے تھا تو اپنی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ کوئی رسمی بات نہیں امیر صاحب نے سنیا کے کہ ساتھی استغفار کرتے ہوئے جانے یہ اللہ سے معاملہ ہے اے اللہ نے نبیوں والا کام کرنے کی توفیق دی اور ہم نے یہ گش کیا نبی کیسے جذبات کے ساتھ کن آداب کے ساتھ کر سکتے کرتے تھے اے اللہ ہم سے حق ادا نہ ہوا اے اللہ ہماری کمی کو معاف فرما دے اللہ کو پتا ہے بندہ کمی کو تاہی کرے گا لیکن اپنی کمی کا اعتراف کر کے استغفار کرتا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور عمل کو کامل مکمل فرما دیتے ہیں اب مغرب کے بعد بیان ہے گشت کے بعد جس کے دن میں بیان ہو وہ بھی متفکر ہو اللہ سے دعا کرے باقی سارے ساتھی بھی بیان کرنے والا بھی سنجیدہ اور پختہ بات کرنے والا ہو کسی تجربہ کرنے والے کے لیے وہ تو ہم اپنے آپس میں مذاکرے میں وہ چھ نمبر کا بیان لیکن فجر کا بیان اور مغرب کا بیان اس میں جو بات کر سکتا ہو سمجھا سکتا ہو اس کو کھڑا کیا جائے اور ہماری دعوت چھ نمبروں میں ہی ایمان کو کھول کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اس کو بیان کیا جائے نماز یہ نماز زندگی کو پاکیزہ بناتی اس کو بیان کیا جائے ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو یہ تینوں نمبر اور صفتیں انسان کے اندر دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا کرتی ہیں ذکر کو بھی بیان کیا جائے اخلاق اور اکرام مسلم کو بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کی نسبت کی وجہ سے کسی کا اکرام کرنا اور اخلاص کو بھی ابھی بھی چھٹے نمبر پر آ کر اس پر بھی زور دیا جائے تشکیل کی نیت سے نقد جماعت نکالنے کی نیت سے ایک ساتھی تشکیل والا ہو بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے کہ وہ نام بھی جانتا ہے محلوں کے نام بھی جانتا ہے دوسرے جگہ کے دوسری زبان والوں کے لیے لوگوں کے نام محلوں کے نام یہ ذرا بڑا مشکل سے اس وقت وقت بھی ایسا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اس لیے پرانا ساتھی مقام کا ہو تو اچھا ہے بیان کے بعد تھوڑی دیر وقفہ دیا جائے جو بیان کرنے والے کا اثر ہے وہی چلے اور ساتھی اپنا نام دے ہمارا ہر گشت اور بیان نقد چار مہینے اور چلے کے نکالنے کے لیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کام کا ماحول نہ ہو شہروزے کی جماعت وصول ہو جائے یہ بھی بڑی بات ہے اب جو ساتھی تیار ہوئے جب دیکھا کہ اب کچھ جمود آگے اب ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دے دیکھو بھائی بھائی کی بات سنی ہے آپ جہاں اپنے ہماری یہ ذمہ دار نکلیں وہ اپنے آزار بیان کریں تو ان کے حضرت کا حل بیان کیا جائے اور صحابہ کران کے قصے بیان کر کے قربانی پر آمادہ کیا جائے جو ساتھی تیار ہو جائیں تو فوراً ان کو وصول کرنے کی کوشش کی جائے کہ رات ہی کو ان کے بسترے آ جائیں اس نے تو گشت میں بات سنی بیٹھ کر بات سنی اور ماشاءاللہ اس ماحول میں یقین ایمان کی بات سنی اس کا جذبہ بن گیا لیکن جن گھر والوں کو چھوڑ کر جائے گا ان کے جذبات تو نہیں بنے شیطان وہاں کوشش کرے گا اور پھر یہ کہے گا میں نے یہ کیا کیا تو اس لیے ہمارے ساتھی ساتھ جائیں ان گھر والوں کو جو ہے ان گھر والوں کو ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے ان کی وجہ سے کتنی خیریں برکتیں آئیں گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی نقد ان کے بسترے وصول کر کے لے آئیں اور رات کو اپنے ساتھ رکھیں صبح ہدایت دے کر ان کو روانہ کیا جائے جب مغرب کے بعد بیان ہے تو ساتھی جو ہے سنتوں میں پھیل کر کھڑے ہوں اور مختصر سنتیں پڑھ کے ساتھیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور مجمع کو آگے بٹھائیں خود پیچھے ہو کر پھیل کر بیٹھ جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں متقل کی بات کو بیان کرنے والے کی بات کو سب دھیان سے سنیں اور اگر بھائی نقد جماعت تیار نہیں ہو رہی تو اب پرانے ساتھیوں کو لے کر فکر کریں راتوں کی دعاؤں کو بڑھائیں اپنی گشتوں کو بڑھائیں کھانے پینے راحت کی چیزوں کو آگے پیچھے کریں قربانیوں پر اللہ راہیں کھولتے ہیں تب اس کا اہتمام کیا جائے نقد جماعت نقد جماعت نکال کر اب اس مسجد میں اس مقامی جماعت بنا کر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو ان کو مضبوط کرنا ان کا مشورہ مضبوط ہو کہتا جس مسجد والے سارے عمومی گشت کا اہتمام کریں گے ان کی مسجد کا کام مضبوط ہوگا اور جس مسجد میں مقامی اور بیرونی یہ گشت نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کارگزاری ہی ہیں یہ علامت ہے کام کمزور ہے اسی لیے وہاں پر پانچ اعمال پر ان کو ڈال کر آنا مقامی طور پر اپنے مقامی گش کا اور بیرونی گش کا اہتمام کرنا اب پھر راتوں کو اٹھ کر رات کے بھی اعمال ہیں رات کے بھی اعمال ہیں عشاء کے بعد حیات حکایت صحابہ میں سے قصہ پڑھا ترغیب دی اور پھر ساتھیوں کو کہ عشاء کے بعد اب جو ہے کوئی قصہ وہی نہیں ہے وہی دعائیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے سو جائیں ہاں اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ راتوں کو ملتے ہیں تو پھر ہم اپنا نظام بدل لیں نو علیہ السلام نے دن کو بھی دعوت دی رات کو بھی دعوت دی ربی ان دعوت قومی لے لوں نہ اور اپنی عادت بنائے عشاء کے بعد جلدی سو کر آج کل آٹھ بجے بھی سو جائیں تو دو بجے تک چھ گھنٹے پورے ہو گئے اب کھڑے ہوں وضو کریں نفلیں پڑھیں یہ تحجد کی نماز تحجد کی نماز ایسے فضائل بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو چاہتا ہے میں اپنی امت پر فرض کروا لوں میری امت تحجد کے فضائل سے محروم نہ ہو جائے لیکن کہیں سستی کر کے چھوڑے تو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا اس لیے فرض نہیں کروائی بے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو تو اہتمام یہ چالیس دن چار مہینے تک بیر اولا اور ہم تعجد کا اتنا اہتمام کریں کہ یہ ہماری طبیعت اور مزاج بن جائے اور اس میں اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام ہو جن لوگوں نے نام دیے ہیں ان لوگوں کی جہاں ان لوگوں کا نام لے کر اور بستی والوں کو اور پوری انسانیت اور اپنی ذات اور خاندان سب کے لیے دعا کریں اللہ کا وعدہ ہے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا ہمارا مقصود تو اے اللہ تیرے نبی کی یہ مبارک امت امت مسلمہ دین پر چلنے والی دین کی محنت کرنے والی بن جائے کہ اللہ باقی انسانیت بھی حضور کی امت ہے ان کی کامیابی بھی جہاں دین پر چلنے میں ہے وہ تیری مخلوق ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے تو بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا ان اللہ جی ہاں تو دو بجے کھڑے ہو گئے لمبی لمبی نفلیں پڑھ کر اپنی نمازوں کو بنانا اور اس وقت وقت ہے یہ ذکر تسبیحات پوری کرنا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میری سن رہے ہیں اللہ کو سب میرے سارے حالات کا علم ہے اللہ قدرت والے ہیں یہ انسان کو ٹھیک کرے گا تو اس لیے بھائی بیٹھ کر سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ اللہ اکبر درو شریف اور اسی طرح جہاں استغفار قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھیوں کو اگر تکلیف نہ ہو تو قرآن پاک کھولنا آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھنا زبان سے اللہ کے کلام کو دہرانا اور کسی کو تکلیف نہیں تو اپنے کانوں کو اللہ کا کلام سنانا اس سے جو انوارات اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کو ساری دنیا کے انسانوں کے جو ہے کلام پر ایسی ہی فضیلت اور بڑائی حاصل ہے جسے خود اللہ کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے جی ہاں تو اس لیے بھائی قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار ان سب چیزوں کو اور دعاؤں کا اہتمام کرنا گھنٹوں تو ہماری دعا ہو اللہ کے رسول کی جو حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں جو دعا ہے گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور امت کے لیے مانگا کہ اللہ نے ہمیں بھائی دعوت بھی دی ہے اور دعا راتوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا تحجد کا اہتمام کرنا اور تقبیر اولا کا اہتمام کرنا جی ہاں ہمارا کھانا اور ہمارا سونا یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے جب بھی وہ آئیں تو جماعت والے جاگ کر صفوں میں بیٹھے ہوئے اور جب لوگ نہ ہوں اس وقت تک اپنا بچھایا کھانا کھا لیا کہ بھئی یہ کب کھاتے ہیں اور کب سوتے ہیں کہ جو آدمی چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ کی طرف سے اس کو دو پروانے ملیں گے نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے بری ہونے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کوشش کر کے جہاں وہ چاہے چالیس دن نماز پڑھی پھر چھٹی جو شخص اخلاص کے ساتھ چالیس دن بیرے والا کے ساتھ نماز پڑھے گا یہ نماز ایسی تربیت کرنے والی ہے پھر زندگی بھر اس کی تقبیر اولا فوت ہو نہیں سکتی اور جو نماز کا اتنا اہتمام کرنے والا بن گیا نماز اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی اس لیے کہ سو فیصد نماز بنا نمازی بنانے کی کوشش کرنا اپنے بچوں کی تربیت کرنا سات سال کی عمر ہو جائے نماز کا حکم کرو اور دس سال تک وہ پوری نماز پڑھنے والا بن جائے ان سلاد تنہا الفاشا منکر یہ نماز بے حیائی والے کام برائی کاموں سے روکتی ہے تو پانچوں نمازوں کا جماعت کے ساتھ تقبیر والا کے ساتھ اہتمام اور اسی طرح بھائی تحجد کا اور سلاط الحاجہ کا اہتمام ان شاء کا اہتمام کریں گے نا بھائی جی ہاں اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے اور نکلنے کو قبول فرما لے تو اس لیے ہم نے بھائی اپنے وقت کو ایسے گزارنا کہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ حضور کی محنت کو سیکھیں اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کریں اللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھولیں اور انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں کیونکہ جو ہدایت یافتہ ہو گیا وہ کامیاب قربانیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑا ہے والذین فینا اللہ المحسنین کہ جو اپنے جان و مال کو لگائیں گے قربانیوں کے ساتھ اس کام کو کریں گے اللہ ان کے لیے اپنے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے اور یہ دعوت والی محنت اس امت کو پہلے دن سے ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی بن کر اترے جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت دیتا تھا اور اس دعوت دینے میں تربیت ہے ہر شخص جو دعوت جس نے دی وہ جس نے اسلام قبول کیا تو فوراً دعوت دینا شروع کی مکے میں تیرہ سال کے حضرات انبیاء کرام ان کی محنت کا زیادہ عرصہ ایمان کو بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ مبارک محنت جس سے صدیوں کا گمراہی اور صدیوں کی بیرہ روی ختم ہوئی اور اللہ کا دین زندہ ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ جماعت کہ جن کے بارے میں اللہ نے رضا کا پروانہ اتارا وہ اسی دعوت کی برکت سے جو کلمہ پڑھتا تھا تیرہ سال فوراً دعوت دیتا تھا تیرہ سال ایمان یقین کی دعوت ہے آیات بھی اللہ کی صفات کے بارے میں وحدانیت کے بارے میں اور آفت کے تذکرے نماز جیسا فرض ہے جو یہاں مکے میں فرض ہو باقی سارے احکام مدینہ منورہ میں تو نمازوں کو بنانا جس ہماری نماز بن گئی تو یہ نماز ساری زندگی بنا دے گی اس لیے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اس لیے بھائی ہم دعوت کے کام پر بھی کھڑا کریں اور پوری کوشش کریں کہ بستی والوں میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں میں درستگی آ جائے تو نماز پر ڈال دیں کیونکہ نماز اللہ کا اتنا بڑا امر ہے کہ انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر سب چیزوں کا خیال چھوڑ کر اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پانچ دس منٹ کا یہ عمل ہے دل بھی اللہ کی طرف ایسے عبادت کرو جیسے کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اتنا تو کہ اللہ مجھے اس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ زبان سے بھی وہ کلام جو اللہ نے فرمایا تکبیر تصویحات قرآن کی قراعت ثنا سورہ فاتحہ اور آدھا بھی جو ہے جو پابند ہیں اعمال اب کھڑے ہونا ہے اب رکو میں جانا ہے اب سجدے میں جانا ہے اور کان بھی کہ امام پڑھ رہا ہے تو اس کی قرآد کی طرف سارے اعضا کو نماز میں اللہ کے حکم کا پابند کر دیا تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اب اس کی زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اللہ کے حکم کے مطابق بن جائیں گے جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی ہم اپنی زندگی بنانا چاہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں شعبوں میں صلاح لانا چاہیں تو نماز کی طرف متوجہ کریں ایک شخص ایمان لایا صحابی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیکن کچھ پرانی عادتیں تھیں چوری یا دوسری وہ بھی کرتے تھے کرام نے کہا اللہ کے رسول فلاں اسلام میں داخل تو ہو گیا کلمہ تو اس نے پڑھ لیا لیکن وہ فلاں کام بھی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے عرض کیا کہ نماز پڑھتا ہے کہ اس کی نماز ان قریب ان سارے کاموں سے اس کو روک دے گی اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نماز کی وجہ سے اس کو جہاں نماز کا اہتمام کرتا اللہ نے جہاں اس کے دین کو بہت خوبصورت اسلام کو بہت خوبصورت کر دیا اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی دیکھو اس کی نماز اگر اس کی نماز اچھی نکل آئی تو یہ دلیل ہے اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہیں اور خدا نہ نخواستہ اگر نماز خراب ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی بگڑیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے بارے میں کسی علاقے کی ذمہ داری کا ارادہ فرماتے تو اس کی نمازوں کو دیکھتے تھے اس لیے بھائی ہم نے فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا صفح اولا میں پڑھنا تقبیر اولا کے ساتھ پڑھنا اسی طرح تحجد کا نماز کی نماز پڑھنا اور جیسے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے اللہ اپنی قدرت سے کاموں کو بناتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی اپنی حاجات اور حالات کے وقت نمازوں کو پڑھنا وسطین و صبر اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے نماز اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کرے نماز ایسی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کے ساری مخلوقات اور سارے اسباب ساری قوتیں جمع ہو کر جن کاموں کے کرنے سے عاجز ہوں ایمان والا اللہ سے اپنی نماز کے ذریعے وہ کرا سکتا ہے نماز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلما حضب امر انفضۂ جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چالیس آدمیوں کا قافلہ جو سامان تجارت لے جا رہا تھا اس کو لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا بدر کے مقام پر ایک ہزار مدین مکے کے جنگجو پورے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر وہ سامنے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا آپ صلی اللہ عریش کہتے ہیں عربی میں آج وہاں مسجد عریش عریش کے نام سے بہت بڑی مسجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے اور رو رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں سید المرسلین ہیں آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے مدد یقینی ہے لیکن اس صورت میں بھی امت کو بتلانے کے لیے اور امنا اپنا عمل وہ اللہ کے سامنے رو رہے نماز میں اے اللہ اگر یہ جماعت جو تھوڑی سی جس کو میں لے کر آیا ہوں اگر اس کا صفایا ہو گیا تو پھر محنت پر پانی پھر جائے گا حضرت بکر صدیق اے اللہ کے رسول بس کیجیے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا تو بھائی ہر حاجت کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوں